السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں W W W dot M U N A Z A R A مناظرہ ڈاٹ او آر جی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے W W W dot I R C P K dot com اور W W W dot A H L U L H A D double E T H آل الحدیث ڈاٹ نیٹ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں Islamic research centre Rawalpindi Pakistan phone number zero five one four eight three zero three eight six mobile number zero three zero one five six one five double eight one zero zero three four five five zero nine three seven four nine بسم اللہ الرحمن عمر تھی امر کمزیگی کڑی تھی زمر باندې دروغ مو د مکی ایمان په دروغ نه وای هغه په دروغ مو د مدینه ایمان په دروغ نه وای زه په دروغ مو شین د پښبیر په دروغ نه وای شیخ عمر خان په دروغ نه وای دا شر عمل دا شهید دا شر د دا مولا اوس پر دین تسمعكم مرور ايه هغه زمر هغه دي هغه سن خبره وكم خبر ما يستاهل ما تفشلكم او غير خبره بس بس وليس وليس خبره بس كارد يا ورنا دې مولا شز موږ خبره دا یو سورانی دا ابراهیم دی ورانی وليس بس خبر لا اجيب ابراهيم يوراني لا يوراني كتب باش مسكور ورش سم باش كتب زعما يا شيخ ولا دي ولا راوني اكيد جينا وين خبره ولا هذا بالكل منازلين وجه پیش کروں ان شاء اللہ جو ہے نا ایک منٹ میری سن لیں میں یہ کر رہا ہوں کہ ہماری کچھ ساتھی ابھی نئے آئے ہیں یہاں پہ جو پہلے موجود نہیں تھے ٹھیک ہے مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول باس باس کے اندر چلے گئے ہیں لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس فضول باس کی طرف لے کے جانے والا ہمیں کون ہے یہ خود ہی تو لے کے گئے ٹھیک ہے اگر یہ فضول اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فضول بات کی ہے تو اس فضول بات میں ہمیں اتنی فضول باتیں کرنی پڑی ایک منٹ ٹھیک ہے پھر آپ نے مثال دی تو مثال پہ جرا کرنے کا میرا حق ہے نا میرا حق ہے اس پہ جرا کرنے کا آپ یہ میرا حق چھین نہیں سکتے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ بات فضول ہے تو آپ نے خود فضول بات کی طرف مجھے لے کر گئے ہیں بلکہ کھینچ کے گئے ہیں آپ نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بات تقلید ہی کے اوپر ہو رہی ہے اور موضوع کے اندر ہو رہی ہے کہ میں نے جو انہوں نے پہلے بات کہی تھی میں نے بھی عرض کیا تھا کہ مسائل منصوصہ کے اندر ہم تقلید نہیں کرتے ہم صرف مسائل غیر منصوصہ میں مسائل اشتہادیہ کے اندر ہم تقلید کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ جو نس سے ثابت ہوتا ہے ہم اس نس سے ثابت شدہ مسئلے کے اندر ہم نہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں نہ امام شافی کی نہ امام مالک کی نہ امام احمد الرحم اللہ کی کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا تھا ایک منٹ جی میری بات پوری سن لیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں انہوں نے نے چونکہ ہمارے اوپر الزام لگایا احناف کے اوپر کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے زیادت نقصان کو قبول کرتا ہے حدیث رسول اللہ یہ کہتی ہے کہ ایمان زیادت نقصان کو قبول کرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں قبول کرتا میں نے ان سے یہ بات کی تھی میں نے کہا موری صاحب اگر آپ قرآن کی ایک آیت سے ایک نس سے ایک آیت کریمہ سے اگر ایمان کے اندر کمی اور زیادتی کا ثبوت پیش کر دیں تو میں اپنی شکست لکھ کے دے دوں گا میں ہارا آپ جیتے فیصلہ ہو جائے گا حق واضح ہو گیا ٹھیک ہے اگر ایک ایک ایک منٹ منٹ میری بات سنیں نا میری بات سنیں نا میری بات ٹھیک ہے آپ دیکھیں کیوں جوش کھاتے ہیں میں نے کیا ایک دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ قرآن میں نہیں ہے قرآن سے صرف زیادتی ثابت ہے تو نقصان ہم حدیث سے ثابت حدیث رسول اللہ سے ثابت کرتے ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اگر آپ حدیث رسول اللہ سے اگر ثابت کر دیں ایمان کا نقصان اور زیادتی ہم پھر بھی مان لیں گے انہوں نے حدیث رسول اللہ پیش کرنے کے بجائے تین صحابہ کرام کا ایک کول پیش کیا ٹھیک ہے اور وہ بھی ابن ماجہ سے پیش کیا ٹھیک ہے کہ نہیں ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ ٹھیک ہے جی تو انہوں نے وہاں سے صحابہ کا کول پیش کیا رسول اللہ کا کول پیش نہیں کیا ہم یہ ایک منٹ حضرت ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا ہم بھی یہ کہتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تو آپ لوگوں کو اپنی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں آپ ادنا درجے کا صحابی کا کول بھی لے لیتے ہیں مقام کے اعتبار سے کم درجے کا صحابی کا کول بھی لے دیتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت نہیں پڑتی بلکہ بات آپ کی مخالف جاتی ہے وہاں آپ خلفائے اربا کے اقوال کو بھی ترک کر دیتے ہیں اس کو جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں سمجھتے ایک ایک ایک منٹ منٹ منٹ ٹھیک ہے پھر ایک منٹ جی۔ ٹھیک ہے مثال کے طور پر طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے طلاق ثلاثہ مستقل ایک موضوع ہے مستقل موضوع ہے طلاق ثلاثہ کے مسئلے پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور کیا نام ہے اس کا یعنی اس دور کے اندر آ کے باقاعدہ اجماعی اجماعی طور طور کے پہ اس کا فتویٰ بھی شائع ہو گیا اور پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ طلاق اصلاثہ بے لفظ واحدہ ایک منٹ جی میں یہ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں اگر کوئی بات غلط کر رہا ہوں تو آپ کو حق ہے ٹھیک ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جب بیس تراوی کے متعلق آئے حضرت عثمان غنی کی بات جس وقت دو اذانوں اور دو خطبوں کے متعلق آئے اور جس وقت حضرت عمر فاروق کی بات طلاق ثلاثہ کے متعلق آئے تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابی ہمارے لیے نہیں ہے اور جب آپ کی اپنی جہاں پہ کوئی بات پھنس گئی وہاں آپ اگر کسی صحابی کا قول پیش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں دیکھو یہ صحابی صحابی کی بات جو ہے یہ کیا نام حدیث رسول اللہ ہے ہمیں اس بات میں انکار نہیں ہے رسول حدیث سے الحمدللہ ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ساری باتیں صحابہ کی مانو نا افتو میرون بے باز الب فرون بعض کو مانتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو یہ تو یہود کا وتیرہ ہے نا جی یہ تو مولی صاحب آپ کی بات میں میں نہیں بولتا آپ میری بات میں نہ بولیں آپ کو قطر کوئی اجازت نہیں ہے میری بات میں بولنے کی اگر آپ کی بات میں میں نہیں بولتا آپ میری بات میں نہ بولیں ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں افتوں میں بباز الکتاب و تک فرون کتاب کے بعد اسے کو ماننا بات کو کر دینا یہ تو یہود کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے بھائی بادشاہ جو بات صحابہ اکرام کی اپنی مرضی کے مطابق وہ مان لی جو مرضی کے خلاف اس کو ٹھکرا دیا یہ طریقہ کوئی مسلمانوں کا تو نہیں ہے ٹھیک ہے ایک دوسری بات یہ ہے میرے اور موری صاحب کے درمیان جو بات اصل جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ موری صاحب باوجود اردو جاننے کے اردو میں بات نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں کرنا چاہتے یہ ان کو پتا ہوگا کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے جبکہ اس سے پہلے پنڈی میں میری ان کی ملاقات ہوئی ہے جس میں سوا دو گھنٹے گفتگو انہوں نے اردو میں کی ہے آپ اردو میں کیوں نہیں گفتگو کرتے ایک منٹ جیسے بھی تھی اردو میں بات کی ہے عرض میں کر رہا ہوں اگر اس ٹوٹی پھوٹی اردو میں یہ اظہار معافی ضمیر اس وقت وہاں کر سکتے ہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں خواہ ٹوٹی پھوٹی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے کہ نہیں اصل تو اظہار معافی ضمیر کرنا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں میں نے عرض یہ کیا ہے کہ یا تو مولوی صاحب بات کریں اردو کے اندر تاکہ مولوی صاحب جو بات بھی کریں مجھے پتا چلے کہ مولوی صاحب نے کیا بات کی ہے میں اپنی بات میں اپنی تقریر میں مودی صاحب کی ہر بات کا ٹو دی پوائنٹ جواب دوں جو یہ اشکال کریں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ جی ایک منٹ مولانا ایک ہاں، ٹھیک ہے اصل میں ہمارا آپس میں دیکھو جی بات یہ ہے ہمارا آپس میں کوئی مجادلہ یہاں پہ نہیں ہے نہ کوئی جھگڑا ہے ٹھیک ہے نہیں ہم یہاں پہ صرف اور صرف نہ میں مناظرے کے لیے آیا اور انہوں نے بھی کہا ہم بھی مناظرے کے لیے نہیں آئے اگرچہ ساری کتابیں اٹھا کے لے آئے لیکن پھر بھی مناظرے کے لیے نہیں ہے کہ نہیں ٹھیک میں نے عرض یہ کیا ہے میں نے ان سے پہلے یہ بات عرض کی تھی مودی صاحب کا ایک دعویٰ میرے پاس لکھا ہوا موجود ہے اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ وہاں مودی صاحب سے ملاقات ہوگی اور اس طرح کی بات چیت کی نوبت آئے گی تو اس لکھی ہوئی بات کو میں لے کے آتا ٹھیک ہے اپنے ساتھ لے کے آتا وہ مولوی صاحب کے سامنے پیش کرتا کہ مولوی صاحب آیا آپ نے یہ اپنے دست مبارک سے تحریر کیا ہے یا نہیں کیا مولوی صاحب نے آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے یا سال پہلے غیر متعلقہ بات نہیں حضرت جواب ته د څه کار وکړ چې ګوره خبره ته دې خبر ته ټول غوږ کړي بیا بالکل سم بیا خپل خبره چې ستا خبره کې به دې څه بیا به ستا خبره کې دې څه نه وای شوی نه ده کنه خبره ده ده امر دنګ پرې دی بس لنګ مختصر خبر خلاص کړي ابھی آپ کا جو اشکالات ہے آپ اردو میں آپ کو جواب دیں گے اشکالات جو میں وہی دیکھیں نا میں وہی بات کہتا ہوں ایک منٹ دیکھیں آپ بات آپ نے کرنی ہے یا مولانا نے کرنی ہے نہیں جی ہاں ٹھیک میں جی میں میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کوئی موضوع سے ہٹی ہوئی بات نہیں کرتا میں نے یہ باقاعدہ آفر پیش کی تھی اگر مولانا اردو میں بات نہیں کر سکتے تو نورستانی صاحب کر لیں ان کی جگہ پہ بیٹھ کے چونکہ ان کو تو اردو آتی ہے نا ہم آپس میں بات چیت کرنے میں ٹھیک ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میں جو بات کر رہا ہوں میں فضول بات نہیں کر رہا مولی صاحب نے اس سے سے پہلے آج سال پہلے ایک دعویٰ لکھا تھا یہ ابھی زور دے رہے ہیں کہ تقلید شخصی پہ بات ہوگی نا تو تقلید شخصی کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے یہ کیوں کہتے ہیں یہ بات مولوی صاحب نے ایک دعویٰ لکھا تھا اس دعوے کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ تقلید شخصی کرنا یہ شرک بھی ہے اور بدت بھی ہے ایک ایک منٹ ٹھیک ہے جی مولوی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا اتباع واجب ہے ٹھیک ہے باقی کسی شخص کی تقریر کرنا یہ شرک اور بدت ہے ہمارا دعویٰ ہے پیش کر دیتا اس میں یہ کہا کہ ہمارا دعویٰ ہے دعویٰ کرنے والا مدعی ہوتا ہے اور مدعی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کے ہر ہر جز کو اپنی دلیل کی روشنی میں ثابت کرے جب گفتگو ہوتی ہے تو گفتگو میں ایک مدعی ہوتا ہے دوسرا مدالیہ ہوتا ہے مدالے کا دوسرا نام سائل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اگر مولوی صاحب نے رشیدیا پڑھی ہوگی باقاعدہ رشیدیا کے اندر ان باتوں کی صلاحت ہے میں رض یہ کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب اپنے اس لکھی ہوئی بات کے مطابق مدعی ہے ٹھیک ہے مولوی صاحب کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے دعوے کی روشنی میں جو ان کے دلائل ہیں قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں اپنے اس دعوے کے ہر جز کو قرآن اور حدیث سے ثابت کریں ٹھیک ہے جب یہ تقریر شخصی کی سراحت اس کا حکم جو انہوں نے لگایا ہے شرک اور بدت ہونا اگر یہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیں گے سراحت کے ساتھ مولوی صاحب کہیں میری عقل یہ کہتی ہے معقولی بات ہے جب ہم معقولی بات کرتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں دیکھو معقول کو دخل دے دیا یہاں دین میں اس لیے مولوی صاحب سب سے پہلے اپنے اس دعوے کو میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ یہاں موضوع کے مطابق صحیح بات ہونی چاہیے موری صاحب اگر اپنے اس لکھے ہوئے دعوے کو کہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا اتباع واجب ہے ٹھیک ہے اور تقلید شخصی کرنا یہ بعض اوقات میں شرک ہے اور بعض اوقات میں بدت ہے اگر یہ سارا دعویٰ موری صاحب اگر قرآن اور حدیث سے سراحت کے ساتھ ثابت کر دیں میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں تقلید شخصی کو چھوڑ دوں گا ایک موری صاحب یہ لکھ کے دیں گے کہ اگر میں سراہتن اس بات کو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کر سکا تو میں غیر مقلدیت کو چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے بات معقول ہے نا جی ٹھیک ہے کہ اگر میں اس کی سراحت قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کر سکا اس کا شرک ہونا اس کا بدعت ہونا یہ دو حکم لگائے ہیں اس کا شرک ہونا اس کا بدعت ہونا اگر یہ قرآن اور حدیث سے سراہت میں ثابت نہ کر سکا تو میں غیر مقلدیت سے طائب ہو کے میں باقاعدہ آپ کی طرح مقلد بن جاؤں گا بات ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلات والسلام علی رسول اللہ اما بعد مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ مدعی ہے میں کہتا ہے کہ وہ بھی مدعی ہے اس لیے کہ وہ مدعی کا تعریف اے ہے المدعی من ازا ترکت تو وہ مدعی ہے और ये कहता है कि कि تقلید هر انسان باندې فرض ده زه خپل وضاحت ورته کې نشم کولای بالکل زه بدین عاجز یم ها دا وایي چې تقلید فرض ده کله تقلید ته فرض نه ویلې دا جګړه د ولې جوړه سب ها सब मैंने अंदाजा लगा लिया कि पूरी बात तर्जुमान नहीं कर सकता तर्जुमान पूरी बात नहीं कर सकता نکیږي زه د حق ثابتوم زه حق ثابتوم او که تاسو په ما باندې سي ما دا ولنه ایک منټ مریه رسونه مریه رسونه زه په تو ګرام ته وکی د ماته ها صبر وکړه صبر وکړه صحیح ده شیخ صاحب تاسو خبرو کې ټیک دن به خو ما د څه خبره کوله زد الله پر رحمت باندې ماته د درازونه معلوم دي کنه دغه شی دی د الله په فضل دا ما ته تاسو پرې نه خدمت الله شي قسم په الله زد رب العالمین په ذات قسم کوم چې دا تقلید ما اسمان ته ونه سوزه بسړای نه دا تقلید اسمان ته دا ته د سرحد تر هغه پښتو کې خبر وای نه نه نه پرې نه نه پرې نه ګورای مولوی سي مولوی سي ورور موږ په سنن بخاری قضا کړی دی غټ درس مې قضا کړی دی موږ د پښتو کې خبره کوم وضاحت دی عوامه ته کوم باسي کې نه رسېږي تاسو راځي تاسو چې کسان په اردو باندې نه پويږي ډېر په پښتو کې وکړي ډېر په پښتو کې ډېر په اردو کې علم دې خبره نو دلایل ته شو الشيخ سبستان بركات يخبر الرسول تسمع المرة اللي بعربية قبريلة بعربية اللي تبارك ما تبصرش لالا یو خبره زه کوم لالا یو خبره وره خبره وره چې ډیره خبره اړ یو کس مکوي دا د دوه کسو کار دی که ته پښتون شې ویلې نو اردو نه شې ویلې لګ لګي وای خیر مونږ پویګو که کم لفظ دی غلطي و هغه سره پویګي هغه به وای که کم لګ دا سره دا به وای په خبره پوښیږي دا مقصد صرف یو ټپ یو ستا کار نشته خبره وره یو ستا کار نشته یو دغه قاری شپ کار نشته تاسو په بالکل نه کړی په خبره پوه شئ خبره کوي تاسو باندې کړی بل خبره دا چې د مقصد دا دی صرف چې پیره د تقلید او غیر تقلید دا مونږ خبر دا نیول چې صرف د دې لپاره قرآن او د سنت مشابهت تقلید ہم سب مقلد ہے ہر ایک آدمی جی مقلد ہے مگر کوئی نبی کا مقلد ایک منٹ ایک منٹ کوئی نبی کا مقلد ہے کوئی کوئی امام کا مقلد ہے ہر ایک آدمی مقلد ہے مسلمان جو مقلد ہوتے مگر بات یہ ہے لیکن نہیں آپ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو امام حنیفہ حریفہ کے مقلد ہیں تو رسول اللہ کے مقلد نہیں ہم امام حسبت کی مقلد ہوگا وہ امام رسول اللہ کی مقلد نہ ہوگا نہیں ہوگا نہیں یہی بات آپ کے مولوی صاحب کہتے ہیں جی۔ یہ لکھ کے دے دیں لکھ کے دے دیں اور اس بات کو ثابت کر دیں یہ ختم ہو جاتی ہے اردو کیوں ہاں. پولیس سے میں فرمایا کہ آپ یا مدعی پر دلیل لانا لازم ہے ٹھیک ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ عمر سے بھی مدعی ہے اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ تقلید علماء پر عوام پر اس دور حاضر کی ہر شخص پر تقلید لازم اور ضروری ہے وہ یہ کہتے ہیں اور فرض ہے یا واجب ہے یا فرض ہے ان اپنے دعوے کی اظہار کرو کہ ہم تقلید کو ضروری سمجھتے ہیں یا غیر ضروری سمجھتے ہیں اس دعوے کی اس کے لیے یعنی اس کی اظہار ضروری ہے اس بات کی اظہار ان کے لیے ضروری ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ تقلید نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ بعض اوقات میں شرک ہے اور بعض اوقات میں بدعت ہوتا ہے ہم اس پر دلائل انشاءاللہ قرآن حدیث سے پیش کرتا ہے ہم کے ساتھ اے موضوع ہم کے ساتھ الحمد الحمدللہ دلائل ہم کے ساتھ موجود ہے اس لیے اے مجازبتاً کلام نہیں ہے ہمارا یہ کلام تو نہیں ہے بلکہ دلائل کے ساتھ ہے میں پہلے آپ سے اے سوال کرتا ہو کہ آپ امام بحنف کی تقلید اصول میں کرتے ہیں یا پرو میں یعنی مسائل میں کرتے ہیں یا عقائد میں عقائد میں عقائد میں آپ تقلید کرتا ہے یا فروع میں یعنی احکام میں اگر آپ عقائد کی ہاں خبر تم اعظم جی اور آپ تقلید فرض سمجھتے ہیں یا واجب سمجھتے ہیں یا سنت سمجھتے ہیں یا مستحب سمجھتے ہیں اس بات آپ پہلی وضاحت کرو اور عقیدہ میں آپ کس کی مذہب پر ہے اس کی وضاحت کرو پھر ان شاء اللہ بات شروع الحمد للہ وقفا وسلام اللہ نبی آباد مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے رشیدیا پڑھا ہوا ہے لیکن میرے خیال سے رشیدیا کی ہوا بھی مولوی صاحب کو نہیں لگی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مولوی صاحب عرض میں یہ کرتا ہوں کہ رشیدیہ کے اندر باقاعدہ اس بات کی صلاحت ہے کہ گفتگو کے اندر ایک مدعی ہوتا ہے ایک سائل ہوتا ہے ٹھیک ہے مدعی کا یہ فرق حضرت میں نے آپ کی بات میں بولا میں آپ کی بات میں بولا آپ کیوں بولتے ہیں پھر آپ خاموش لیں نا میری بات کو آپ حوصلے سے سنیں میں رضی کر رہا ہوں کہ مولی صاحب اپنے میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ یہ اب بھی اس بات کے اقراری ہیں کہ میں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تقریر شخصی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے بلکہ بعض اوقات میں شرک ہے اور بعض اوقات میں بدت ہے ٹھیک ہے یہ اب بھی یہ کہتے ہیں مولی صاحب اپنے دعوے کی روشنی میں مدعی ہیں ٹھیک ہے میں نے ابھی بھی کہا اور پہلے بھی کہا کہ مولی صاحب اگر اپنے دلائل کی روشنی میں اور اس میں باقاعدہ صلاحت ہے اس بات کی کہ ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے جو انہوں نے لکھا ہے نا اس لکھے کے اندر باقاعدہ صلاحت ہے کہ ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے میں نے یہ کہا ہے پہلے جب میں آیا تھا اس وقت میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری حیثیت ہے اگر موری صاحب اس بات کو مکمل طور پہ قرآن حدیث سے ثابت کر دیں گے تو میں یہاں سے الحدیث ہو کے جاؤں گا اب بھی میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے موری صاحب نے تو دیکھو نا لوگوں کو الحدیث ہی بنانا ہے نا اور میں اہل حدیث بننے کے لیے جب تیار ہوں تو یہ انکار کیوں کرتے ہیں ان کو خوشی سے قبول کر لینا چاہیے ٹھیک ہے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے جو طالب علمانہ قسم کے اشکالات ہیں وہ اشکالات آپ دور فرمائیں گے میں شاید کی میں حیثیت رکھتا ہوں آپ میری بات کو ایک نہیں میری میری بات جی نہیں میں اس کی دیکھو جی میری بات سنو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میری بات سنیں میں وہ بھی تو بتا بھائی ہاں۔ بھائی دیکھو ایک منٹ مولانا جب بات کرتے ہیں مولانا جب بات کرتے دیکھو میں بات نہیں کرتا ٹھیک ہے جی آپ خدا کر آپ خاموش رہے نا آپ خاموش رہے آپ خاموش رہے میں ہم دس دس منٹ باقاعدہ رکھتے ہیں دس دس منٹ باقاعدہ رکھتے ہیں اسی بات کی طرف ہمارے کوئی بات شروع تو نہیں ہوئی نا میں وہی بات کر رہا ہوں مولوی صاحب نے ابھی دس منٹ بات کی ہے نہیں کیا نا ٹھیک ہے میں بھی وہی بات کرنا چاہتا ہوں میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب مدعی ہیں مولوی صاحب کا کام ہے اپنے دعوے کی روشنی میں اپنے اپنی دلیل کی روشنی میں اپنے دعوے کو ثابت کرنا سائل یہ میری حیثیت ہے مودی صاحب دعوے سے ہٹ کر سائل بن رہے ہیں ایک منٹ میری بات سمجھیں جو بنیادی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ موری صاحب مدئی ہیں مدعی کا کام ہوتا ہے اپنی دلیل کی روشنی میں اپنے دعوے کو ثابت کرنا ساحل کا کام ہوتا ہے کہ مدئی سے سوال کرنا اور مدئی کا کام ہوتا ہے کہ اپنی دلیل کی روشنی میں ساحل کو جواب دے موری صاحب اس بات کے پابند ہیں اصول مناظرہ کے تحت اس بات کے پابند ہیں کہ موری صاحب اپنے دعوے کو اپنے دلائل قرآن حدیث کی روشنی میں سراہتن ثابت کریں ٹھیک ہے موری صاحب اپنی سیٹ کو چھوڑ رہے ہیں اپنی حیثیت کو چھوڑ رہے ہیں اور خود سائل بن رہے ہیں خود سائل بن کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں یا تو مودی صاحب یہ کہہ کہ میں میں میں اپنا دعویٰ کل عدم کرتا ہوں مدعی نہیں بنتا نے جو دعویٰ لکھا ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے میں مدعی نہیں بنتا پھر میں مدعی بنتا ہوں ٹھیک ہے پھر بات چیت چلے گی لیکن مودی صاحب اس وقت مدعی ہیں ٹھیک ہے مودی صاحب کا کام یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید سے کیونکہ پہلا نمبر قرآن مجید کا ہے اس کے بعد سہایت اتنا ہے حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد قرآن سے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اپنے اس دعوے کو ثابت کریں گے جب یہ ثابت نہیں کر سکیں گے لکھ کے دے دیں گے کہ میں تقلید شخصی کا جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ تقلید شخصی فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں سنت بھی نہیں مستحب بھی نہیں بلکہ بعض اوقات شرک ہے اور بعض اوقات بدت ہے اور میں قرآن حدیث ثابت کروں گا صلاحت کے ساتھ اگر یہ بات ثابت کر دیں گے پھر لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں میں بھی اہل حدیث ہو جاؤں گا میرے ساتھی جو یہاں بیٹھے یہ بھی اہل حدیث ہو جائیں گے ٹھیک اگر مودی صاحب ثابت نہ کر سکے صلاحت کے ساتھ قرآن حدیث سے تقریر کا فرض ہونا نہ ہونا واجب نہ ہونا سنت نہ ہونا بلکہ بعض اوقات شرک ہونا اور بعض اوقات بدت ہونا اگر اس دعوے کو مکمل طور پہ قرآن حدیث سے ثابت نہ کر سکے مولوی صاحب مجھے لکھ کے دیں گے اگر میں ثابت نہ کر سکا تو میں غیر مقلدیت سے طائب ہو جاؤں گا بات ختم ہے بس حق اگر واضح کرنا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس لیے میری ایک منٹ حاجی صاحب ایک آپ سے میری گزارش ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اب اس میں یہ ہے کہ دیکھو بات جب بھی ہوتی ہے تو اس میں سالس مقرر کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھئی کون جیتا کون ہارا یا کیا بات ہوئی کہاں تک بات پہنچی درائل کس کے بزنی تھے درائل سے کس آدمی نے اپنی بات کو ثابت کیا ٹھیک ہے کہ نہیں اس میں سالس مقرر کیے جائیں باقاعدہ ٹھیک ہے اور ایک مقرر کیا جائے دو مقرر کیا جائے یہ آپ کی مرضی کی بات ہے ٹھیک ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ وقت متعین کیا جائے کہ اتنا وقت دو گھنٹے بعد ہوگی ڈھائی گھنٹے بعد ہوگی تین گھنٹے بعد ہوگی ایک گھنٹہ بعد ہوگی یہ وقت متعین کیا جائے تاکہ اس سے زائد بات نہ ہو پھر کیونکہ ہم نے واپس جانا ہے پنڈی ہمارے وہاں پہ بھی کام ہے ٹھیک ہے کہ نہیں وقت متعین کیا جائے پھر بولنے کا بھی وقت دیا جائے مولانا اتنے وقت میں بولیں گے میں اتنا وقت بولوں گا جب ٹائم مکمل ہو جائے تو ایک ساتھی ہو وہ باقاعدہ متنبع کر دے جی کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا بات ختم چونکہ ہم نے واپس جانا ہے پنڈی ہمارے وہاں پہ بھی کام ہے ٹھیک ہے کہ نہیں وقت متعین کیا جائے پھر بولنے کا بھی وقت دیا جائے مولانا اتنے وقت میں بولیں گے میں اتنا وقت بولوں گا جب ڈیم مکمل ہو جائے تو ایک ساتھی ہو وہ باقاعدہ متنبع کر دے جی کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا بات ختم ہو جائے اب سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ سالسوں کا ہے آپ ذرا سالس مقرر کریں کہ فیصلہ کون کرے گا سالس غیر جانبدار ہونا چاہیے <laughs> اتفاق नहीं है तो फिर जब इतफाक करना है तो फिर आ जाए ملای صاحب ملای صاحب د دغه په سوال باندې پوه شوې دی وای یو من صبر وکړه دی وای صرف دا یو خبره وای چې تما ته دا خبره ثابت کا چې کم تقلید چې کم دی چې د هغه د پیغمبر نه ثابت وي چې پوه شوې اوس د دې خبره یو صبر وکړه زه هغه ته جواب ورکوم ټیک اخو دغه نه زما ته وګ ماته کیږي د هغه متعلق ورته بیان وکا موږ به پوي شو تاسو ګور د شو کوي زه ټول مسلمان ها ها ها اسمع خبره ته وکی ده یورو را नहीं हमें भी नहीं है ऐसी गप लगा रहे हैं इनके साथ ہاں، ہاں، ہاں، جی۔ سالش آپ نہ وہ لے نہ پے گی بول سو سالش کا زبان کا نا سالس کو ضرورت نہیں ان شاء اللہ آپ بھی ان شاء اللہ حق پرس ہو اور ہم اور اس آپ کی تلاش میں میں بھی ہے اور ٹیپ جو ہے وہ سالس ہے اے لوگ انشاءاللہ اس سنتے ہیں تو پھر حق اس پر واضح ہو جاتا ہے سالس نہیں ہے لیکن اس سے واضح ہوتا ہے انشاء اللہ مسئلہ ہاں، ہاں۔ لیکن جو باقی ہاں جی آپ نے کہا آپ نے کہا دس منٹ ہاں۔ عصر تک ہوگا عصر تک بارہ بجے ایک بجے عصر تک اس لیے اس لیے کہ یہ بات ختم نہیں ہوتے اچھا بس یا یا فجر ٹھیک ہے عصر یا فجر تک ہاں ایک بجے تک چلو ایک بجے تک صحیح ہے بارہ بجے صحیح ہے بارہ ٹھیک ٹھیک ہے بارہ بجے ٹھیک ہے ہاں، ہاں، دس خبر بتاؤ صحیح دس منٹ آپ بات کریں گے تاسو ما ته مرګ کوي کنه بس نور خبرې باندې کوي مولای شي دا یو خبره بس ده کنه یار بس نور به ټول خاموش ناس یستي زبو د خپل ټیم خیم زبو د لاسو چتو زبو د لاسو چتو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 کہتا ہوں کہ تقلید فرض نہیں ہے اے انکار ہے اور مسئلہ ہے کہ دلیل مدعی پر ہوتا ہے اور منکر پر صرف اصول شریعت میں حلف ہے فقط قسم ہے لیکن اس جگہ میں صرف بحث نہیں ہے بلکہ اس جگہ میں مناظرہ ہے مناظرہ کا معنی ہے ان نظر فی دلیل الفریقین دونوں جوانب کی جو دلائل ہے اس کے اندر نظر کرنا ہے اس کے اندر سوچ کرنا ہے اس کے اندر فکر کرنا ہے تو وہ اپنی دعوی پر دلائل لاتا ہے قرآن اور حدیث سے اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہمارا دلیل ہے اصلی قرآن دلیل ہے اور حدیث دلیل ہے پھر اجماعی مسلمین دلیل ہے تین تین دلائل ہے اور قیاس جو ہے وہ دلیل ہے لیکن مجتہد کے لیے ہے ساری امت کے لیے نہیں ہے یہ بات مسلم ہے تقلید ہر یعنی قیاس ہر شخص کے لیے دلیل نہیں ہے اس لیے کہ ماں بہن پر قیاس کیا ہے لیکن صاحبہ نے نہیں مانا امام شافی نے اگر او حجت ہے تو ان علماء نے دلیل سے انکار کیا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دلائل صرف قرآن اور حدیث اور اجماع صرف اس کے ساتھ ماخذ ہونا ضروری ہے اجماع کے لیے تو ہمارا دلائل رد تقلید پر انشاءاللہ میں قرآن کریم اور حدیث نبویہ اور اجماع مسلمین سے یعنی اجماع علماء سے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ اور عقلی دلائل میں بھی ہے اور ملی بھی اپنی موضوع اور اپنی دعوی قرآن کی آیتوں سے پھر احادیث نبویہ کی اور پھر اجماعی مسلمین کی یہ پیش کرے گا انشاءاللہ کہ امام بہن فرحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ساری امت پر یا پاکستان والا پر یا علماء پر یا عوام پر فرض ہے ضروری ہے اگر ان سی او نکل جائے تو یعنی اشرار ہے یا فتنے والا ہے یا ذرری ہے یا ایسے انشاءاللہ بات کریں گا تو میں بھی دلائل پیش کرتا ہوں اور وہ بھی دلائل پیش کرتا ہے ایسے نہیں ہے کہ وہ سائل ہے سائل نہیں ہے اے مناظرہ ہے مناظرہ کا معنی کیا ہے ان نظر الدلیل فی دلیل الفریقین وہ ہماری دلیل میں نظر کرتا ہے میں اس کے دلائل میں سوچ کرتا ہوں پھر جواب اگر اس کے ساتھ حق ہے ہم حق کے طالب ہیں الحمد ہم باطل کے طالب نہیں ہیں ہم حق کے طالب ہیں اگر انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی اور اس کی صحیح معنی کیا ہے تو ہم اس کی طلبگار ہیں اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف دعوت کرتے ہیں ہمارا سر شب اور روز اس میں لگا ہے الحمد کہ قرآن و سنت کی اتباع کرو قرآن سنت اگر انہوں نے قرآن یا حدیث کی دلائل تقریب پر لایا ہے تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس سے نکل جاتا ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑتا ہے تو اس کی بات سی نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم سائل ہے اور آپ مدعی ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سائل ہے اور آپ مدعی ہے اس لیے کہ آپ کہتا ہے کہ تقلید فرض تقلید فرض ہے اور میں کہتا ہوں کہ تقلید فرض نہیں ہے اس کا مثال یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ اے اگر میرا ہے تو یہ مدعی ہے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نہیں ہے تو اے منکر ہے تو منکر پر دلیل نہیں ہے بلکہ مدعی پر دلیل ہے تو مولوی صاحب اللہ قرآن اور سے اپنی مدعا پر دلیل لاتا ہے میں اولا انشاءاللہ موضوع کی وضاحت کرتا ہوں موضوع کی وضاحت میرا موضوع اور دعوی ہے کہ تقلید تقلید امام بحن فرحمۃ اللہ علیہ محمدی محمد یعنی قرآن اور سنت کی روشنی کی وجہ سے نہ فرض ہے اور نہ ضروری ہے اور نہ سنت اور نہ مستحب ہے بلکہ جو لوگ تقلید کو ضروری سمجھتا ہے اور قرآن اور حدیث کے خلاف کرتا ہے تقلید کی وجہ سے تو اے لوگ مومن ہے مشرق ہے فلاح و رب کلا اس کی دلیل ہے فلاح و رب کلین حت تاحق منہ کا فیما جربِ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فلاح ایسے نہیں ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ ہم مومن ہے وہ رب کا میں آپ کے رب پر قسم کہتا ہوں کہ لا اے لوگ مومن ہے حتائی حکم کا فیما شجر بینہم سے مطلب جڑی گی جب تک آپ کو حاکم بنائے تو اس آیت سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانا ساری مسائل اختلافی میں ضروری ہے اور یہ مسئلہ بھی دینی مسئلہ ہے اور اس میں اندر اختلاف ہے ہمارا اور آپ تو اس کے اندر اگر آپ آیات اور احادیث پیش کیا ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے اور اگر پیش نہیں کیا تو اس آیات کریمہ کی روشنی میں وہ شخص جو تقلید کو فرض سمجھتا ہے اور قرآن حدیث کے خلاف کرتا ہے تو وہ مومن نہ ہے وہ مشرق بنتا ہے اور ایسے احادیث نبوے میں بھی یعنی میرا دعویٰ پورا نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ تقلید کرتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کی سراحت کے خلاف نہیں کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو حنفی سمجھتا ہے کہ میں حنفی ہو تو اے بھی ہم اس کو مبتدع کہتا ہے کہ بے دیتی ہے اس لیے کہ مبتدع بدعت وہ چیز ہے جو قرون سلاسہ میں نہ ہو قرآن حدیث اور صحابہ سے منقول نہ ہو اور امت اس پر اجماع نہیں کیا ہو تو وہ چیز بدعت ہوتا ہے تو تقلید نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ کے دور میں ہے نہ تابعین کے دور میں بلکہ قرن رابع چوتھی صدی کے بعد پیدا ہوا ہے اور وہ زمانہ سمیب شل کذب کا زمانہ ہے میں اس پر دلائل انشاءاللہ لاتا ہوں پہلے دعوی کی وضاحت ہے تو اور پھر دعوی کی اتمام اے ہے کہ تقلید علماء پر بھی نہیں ہے اور اور امیوں پر بھی نہیں ہے عوام پر بھی نہیں ہے اس دعوی کی تفصیل اے ہے قرآن کریم میں ہے قال اللہ تعالی فص اہل الذکر ان کن تم تعلمون علماء سے پوچھو سارے علماء سے پوچھو ان کن تم لا تعلمون اگر آپ کی ساتھ علم نہ ہو ان کن تم لا تعلمون اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ علم نہ ہو تو علماء سے پوچھو کس علماء سے پوچھتا ہے علماء جو زندہ ہے فصل ذکر اس لیے کہ سوال زندہ عالم سے ہوتا ہے متوفا سر یعنی میت سے نہیں ہے نہیں ہوگا ان کن تعلمون اس آیات کے اندر اے مسئلہ واضح ہوا کہ ان کن تم اگر علم نہ ہو تو علماء سے پوچھ اگر علم ہو تو پوچھنا ضروری نہیں ہے اس آیت سے ثابت ہے کہ علماء پر تقلید نہیں ہے ثابت ہوا اور عوام پر بھی تقلید نہیں ہے اس لیے کہ قرآن اور سنت نے امر کیا ہے سارے لوگوں کے کہ قرآن اور سنت کی پیروی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا اے حدیث عام ہے عوام کے لیے بھی ہے اور علماء کے لیے بھی ہے تو ہمارا دعوی یہ ہے کہ تقلید نہ علماء کے لیے ہے اور نہ عوام کے لیے ہے اور قرآن اور سنت ہمیشہ اتباع پر امر کرتا ہے اتباع پر امر کرتا ہے اس کی دلائل کی تفصیل اے ہے میں اے کہا کہ تقلید بدعت ہے میں نے اے کہا اس لیے کہ قرون ثلاثہ کے بعد قرن رابع میں پیدا ہوا ہے اس دعوی کی تفصیل اے ہے شاہ علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دا حجت اللہ البالغہ یا حجت اللہ البالغہ ہے اس کی پہلا جل اور صفحہ ایک سو باون ہے اس کے اندر باب و حکایتی الناسی قبل المئت و بعدها یہ باب ہے حکایت حال الناس یعنی حال لوگوں کی حالت قبل المئت الرابعہ چوتی صدی سے پہلے و بعدها اور اس کے بعد اعلم ان الناس كانوا قبل المئت الرابعہ غير مجمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه قال أبو طالب المكي في قوت القلوب إن الكتب والمجموعات محدثة والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس واتخاذ قوله والحكاية له من كل شيء والتفق على مذهب لم يكن الناس قديما على ذلك في القرنين الأول والثاني أقول وبعض القرنين حدث فيهم شيء من التخريج غير أن أهل المئة الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحد والتفقع له والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع بل كان فيهم العلماء والعامة وكان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الإجماعية التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أو جمهور المجتهدين لا يقلدون إلا صاحب الشرع وكانوا يتعلمون صفة الوزو والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو من معلمين بلدانهم فيمشون حسب ذلك وإذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أي مفت وجدوه من غير التعيين مذهب وكان من خبر الخاصة أنه كان أهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث فيخلص إليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة ما لا يحتاجون معه إلى شيء آخر في المسألة من حديث مستفيز أو صحيح أو عمل به بعض الفقهاء إلى آخر ما قال آه، المصنف اس کے معنی انشاءاللہ میں پیر کروں گا الحمد للہ وقفا وسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فوج باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلوا على الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال اللہ تبارک و وتعالی وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أزاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منه صدق اللہ العظیم موری صاحب نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات کی کہ بات یہ ہے کہ میں مدعی نہیں ہوں میں نے موری صاحب سے پہلے بھی کہ بھائی مدعی اصل یہ ہیں ٹھیک ہے اور میں سائل ہوں میں مدالے ہوں مطالعے ہوں اور مدالے کا کام یہ ہوتا ہے کہ شریعت میں زیادہ سے زیادہ قسم اٹھائے بس ٹھیک ہے لیکن یہ چونکہ مناظرہ ہے اور مناظرے کے اندر چونکہ فریقین کے دلائل پہ باس کی جاتی ہے اور غور و فکر کیا جاتا ہے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ پھر مولوی صاحب نے خود دعویٰ کر بھی دیا ساتھ کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تقلیر شخصی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے بلکہ بعض اوقات میں شرک ہے اور بعض اوقات میں بدعت ہے ٹھیک ہے نہیں جی؟ اور یہ ہم قرآن حدیث سے ثابت کریں گے یہ باقاعدہ ان کا تحریری ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ مولوی صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تو ہم نے کسی بات پہ پہنچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے اس کا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جو سب سے بنیادی دلائل ہیں ٹھیک ہے سب سے بنیادی دلائل ٹھیک ہے اور میں یہاں یہ وضاحت کرتا جاؤں کہ اہل سنت وال جماعت حنفی شافی مالکی اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ اہل سنت وال جماعت ہیں اور اہل سنت وال جماعت کے ہاں چار دلائل چلتے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت القیاس سب سے پہلے کتاب اللہ سے مسئلہ تلاش کیا جاتا ہے وہاں نہ ملے تو پھر حدیث رسول اللہ میں آتے ہیں وہاں بھی سراحت نہ ملے تو پھر اجماع کی طرف آتے ہیں اور چوتھے نمبر پر قیاس ہے جو ان تینوں سے مستمت ہوتا ہے ٹھیک ہے ان حضرات کے صرف دو دلائل ہیں قرآن اور حدیث ٹھیک ہے چونکہ حدیث ہیں اور حدیث میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کہتے ہیں فرمانے خدا فرمان رسول صرف ان کے دو درائل ہیں جیسے انہوں نے ابھی اپنے دعوے میں بھی ذکر کیا کہ ہم قرآن اور حدیث سے اس کا شرک ہونا بھی اور اس کا بدت ہونا بھی قرآن حدیث سے ثابت کریں گے ٹھیک ہے کہ نہیں جس وقت یہ قرآن اور حدیث سے اس کا شرک ہونا اور بدت ہونا تقریر شخصی کا ثابت کر دیں گے تو میں نے کہا ہے کہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جب آپ اس کو صلاحت سے ثابت کر دیں گے تو میں مقلدیت کو چھوڑ کے غیر مقلدیت اختیار کر لوں گا تو بات ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا بات ختم ہوگی نا ٹھیک ہے پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ جی تقلید ہے چونکہ شرک ہے اور اس کے اوپر انہوں نے آیت کریمہ پیش کری کہ فلاح رب کلا حتیٰ کفیما شجارا بین ہوم کہ کسی مومن کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جب ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنائے ٹھیک ہے یہ آیت پیش کی اور اس آیت کو پیش کر کے مودی صاحب نے تقلید کا شرک ہونا ثابت کیا میرا مودی صاحب سے سوال ہے کہ مودی صاحب یا تو یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے یا تو اس کی صلاحت اسی آیت کے تحت دکھاؤ قرآن مجید میں اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن مجید میں اس کی صلاحت نہیں ہے تو حدیث رسول اللہ میں دکھا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ جو آدمی تقلید ابو حریفہ کرے گا یا کسی بھی امام کی تقلید کرے گا اس آیت کے تحت یہ آیت نازلی اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ آدمی مشرق ہوگا ٹھیک ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ صلاحت نہیں دکھا سکتے یقیناً نہیں دکھا سکتے تو کسی ایسے مفسر کی تفسیر بتا دیں ٹھیک ہے چودہ صدیوں کے جو مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تشریح کی ہے تفسیر کی ہے ہر فن میں اہل فن کی بات معتبر ہوتی ہے تو کسی ایک مفسر کی تفسیر بتا دیں اس کا قول بتا دیں کہ اس مفسر نے اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہو کہ یہ آیت تقلید شخصی کو مشرق اور شرک کہنے کے لیے نازل ہوئی ہے تو میں ان کی بات کو تسلیم کر لوں گا ٹھیک ہے جی میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ آیت تقلید شخصی کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ تقلید شخصی شرک ہے کسی ایک تفسیر کے اندر یہ بات وضاحت کے ساتھ بتا دیں ٹھیک پھر دوسری بات یہ ہے کہ موری صاحب نے یہ کہا کہ تقریر چونکہ قرون ثلاثہ کے بعد قرون کرنے رابع کے اندر شروع ہوئی ہے لہذا یہ بدت ہے کیونکہ بدت ہوتی وہ ہے کہ جو قرآن سے جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو اور صحابہ سے ثابت نہ ہو اور قرون ثلاثت سے ثابت نہ ہو میرا موری صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ تعریف قرآن کی کس آیت سے انہوں نے نکالی ہے قرآن کی وہ آیت پڑھیں دلائل میں بات ہوگی نا ٹھیک ہے اس کی دلیل دیں نمبر دو اگر قرآن میں اس کی دلیل نہیں تو نبی کریم سم کی حدیث مبارکہ میں کوئی دلیل اس کی دیں کہ نبی سم نے فرمایا ہو کہ جو بات مجھ سے صحابہ سے قرون ثلاثہ سے ثابت نہ ہو وہ بدت ہے ٹھیک بات سمجھائی مولوی مودی صاحب کا حق یہ بنتا تھا کہ اپنے دعوے کی روشنی میں یہ سب سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ تقلید بدت ہے تقلید بدت ہے یہ چونکہ ان کا دعویٰ ہے اور قرآن اور حدیث ان کی دلیل ہے تو موری صاحب کا فرض یہ بنتا تھا کہ اس کے اوپر قرآن کی کوئی واضح نہ پیش کرتے یا نبی کریم سم کی کوئی واضح حدیث مبارکہ پیش کرتے نہ قرآن پیش کر سکے نہ حدیث مبارکہ پیش کر سکے حجت البالغہ اٹھا کے شاہلم حدسدیل جو کہ مقلد ہیں حنفیہ ان کی پیش کر دی نا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حجت البالغہ کی کیا حیثیت ہے آپ کے ہاں اس کو آپ قرآن مانتے ہیں یا حدیث مانتے ہیں کیا مانتے ہیں آپ اس کو کہ دعویٰ آپ نے یہ کیا کہ بھائی تکلیف بے ہے اور میں قرآن حدیث سے ثابت کروں گا اور حجت البالغا اٹھا کے اس کی عبادت پڑھ رہے ہیں جبکہ حجت البالغا کی پوری عبادت میں عبادت میں بھی یہ بدت کا لفظ نہیں دکھا سکے ابھی دکھا دیں یہ تو بالکل ایسی ہوا کہ مرزا غلام احمد کا دھیانی سے کو پوچھے کہ بھائی تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو تیری دلیل تیری نبوت پہ کیا دلیل ہے تیرا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں وہ کہتا ہے کون کہتا ہے قرآن میں نہیں ہے آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں تو وہ پھر اٹھائیسواں پارا نکال کے کہتے دیکھو یا تی ممباد اس میں احمد یہ دیکھو احمد آیا تو غلام احمد میں ہوں احمد آ گیا کہ نہیں آ گیا تو اس سے مرزا کی نبوت ثابت ہو جائے گی مرزا کی نبوت ختم ثابت نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہ نہیں میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تقلید بدت ہے تقلید بعض اوقات میں شرک ہے اور دلیل میری قرآن حدیث ہے حجت البالغہ انہوں نے بدت کے ثبوت کے لیے پیش کی جبکہ بدت کا لفظ اس میں بھی یہ نہیں دکھا سکے نہ یہ دکھا سکتے ہیں تقلید شخصی کے متعلق میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ حجت البالغہ کی کیا حیثیت ہے آپ کے ہاں اس کو آپ قرآن سمجھتے ہیں یا نبی سم کی حدیث سمجھتے ہیں جبکہ ہم حجت البادگا کو نہ قرآن سمجھتے نہ نا سمجھتے ہیں سمجھائی کے لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے مولوی صاحب کو چاہیے تھا کہ مولوی صاحب سب سے پہلے تقلید کی وضاحت کرتے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلتا کہ تقلید ہے کیا چیز تقلید کہتے کس کو ہیں جس چیز کو مولوی صاحب بدت اور شرک کہہ رہے ہیں یہ بلا کیا ہے ایک چیز کو آپ شرک کہہ رہے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھے نہ جی، پوچھے گا نا مولوی صاحب شرک کا لفظ تو ہمیں یاد ہو گیا واقعی شرک شرک واقعی بہت برا گنا ہے بہت بڑا گنا ہے انتہائی غیر مناسب چیز ہے اور ان نہ اللہ علیہ الجنہ مشرق جہنمی ہے لیکن موری صاحب ذرا یہ وضاحت تو کیجئے کہ شرک کہتے کس کو ہے یہ وضاحت ضروری ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں موری صاحب کا یہ فرض بنتا تھا کہ پہلے تقلید کی تعریف کرتے تقلید کا بتاتے کہ تقلید کہتے کس کو ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ عامی آدمی کے لیے ضروری ہے عامی آدمی کے لیے تقلید کا کرنا واجب ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں وہ تقلید ہے کیا چیز اور یہ کہتے ہیں شرک ہے تاکہ اس بات کی وضاحت ہوتی پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہاں یہ کام ہم کر رہے ہیں یہ تقلید ہے جیسے دیکھیں نا آپ شرک کی جب تفسیر کریں گے تو آپ یہ کہیں گے دیکھو بھائی قبر کو جا کے سیدھا کرنا یہ بھی شرک ہے اب جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ قبر کو سیدھا کرنا شرک ہے تو لوگ کریں گے نہیں کریں گے نا ویسے آپ کہتے ہیں جی شرک ہے شرک ہے شرک ہے لیکن جب تک آپ اس کی وضاحت نہیں کریں گے لوگوں کو کیا پتا چلے گا کون کون سے امال شرک ہیں اور کون کون سے شرک نہیں ہیں تقلید کی پہلے وضاحت موری صاحب کریں تقلید کی تعریف کریں کہ کون سی تقلید جس کے بارے میں یہ حکم لگا رہا ہوں کہ یہ شرک ہے بعض اوقات میں اور بعض اوقات میں بدت ہے وہ ہے کیا برا تاکہ لوگ جس وقت کریں جس بات سے یہ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ جس وقت لوگ اس بات کو کرنا چاہیں تو انہیں پتہ چل رہا ہے یہ ہم شرک کر رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے پھر شرک کہا بدت کہا دو حکم ہیں یہ مستقل حکم ہے شرک اور بدت ٹھیک ہے میرا موری صاحب سے یہی سوال ہے کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ میں نے یہی کر رہا ہوں کہ آپ اس کی سلاحت ہمیں قرآن حدیث میں دکھا دیں ٹھیک ہے یا قرآن کی فرائدیں انہوں نے پیش کی کہ فصل رو اعلی ذکر کہ تم سوال کرو اعلی ذکر سے ٹھیک ہے اور اس سے مراد صرف زندہ علماء ہیں یہی بات مولوی صاحب نے کی یہ کسی حدیث میں سراحت دکھا دیں کہ فصل آلہ ذکر کا مطلب نبی صاحب نے یہ بیان فرمایا ہو کہ صرف زندہ مولویوں سے سوال کرنا ہے کسی حدیث میں مجھے بتا دیں یا کسی مفسر کا قول پیش کر دیں جس نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے کسی ایک مفسر کا کون پیش کر دیں کہ اس نے یہ سراحت کی ہو کہ فصل اعلی ذکر کا مطلب صرف یہ ہے کہ صرف زندہ علماء سے سوال کرنا ہے صرف زندہ علماء سے جو ہے ان کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے جو علماء مر چکے ہیں ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرنا مولوی صاحب اس کی سراحت یا تو قرآن مجید میں دکھا دیں یا نبی کریم سسم کی کسی حدیث میں دکھا دیں کہ نبی سسم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہو ٹھیک ہے یا کسی مسلمہ مفسر کی کال کے اندر یہ بات دکھا دیں کہ ہاں ٹھیک ہے یا کسی صحابی کے کال میں دکھا دیں کہ ہاں جی کسی صحابی نے یہ بات کہی ہے کہ صرف فصل اعلی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ صرف زندہ مولویوں سے سوال کرنا ہے زندہ مولوی جو باتیں کرتے ہیں وہی بات ماننی ہے جو علماء مر چکے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں دین کے اوپر کھپا دی ہیں ان کی کوئی بات نہیں ماننی ٹھیک ہے جن لوگوں مولوی کہے بس صرف اسی بات کو ماننا ہے الحمد لله على عباد الذين وقفہ وسلم بعد میں پہلے انشاءاللہ مولوی صاحب کی باتوں کی وضاحت کرتا ہوں اس کی جواب کرتا ہوں پھر دلائل انشاءاللہ شاء اللہ آتا ہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے حجت دليل باليار پیش کیا ہے میں نے اس لیے پیش کیا ہے کہ اس دعوے کی وضاحت کے لیے دعوے پر دلائل جو ہے قرآن حدیث سے ہے انشاءاللہ میں اس کو پیش کرتا ہوں اور بتاتا ہوں بزن اللہ عز و جل انہوں نے کہا کہ آپ کی دو دلائل ہے فقط علی حدیثوں کی دو دلیل ہے قرآن اور حدیث ہم نے مسئلہ واضح کیا ہے بالکرات والمرات ہم نے واضح کیا ہے کہ ہمارا دلیل اصلی جو ہے قرآن اور حدیث ہے اور اجماع المسلمین بھی دلیل ہے جس اجماع کے لیے مواخذ بھی ہو مواخذ کے معنی یعنی اس کے لیے دلیل بھی ہو اجماع نے ایک ماخذ قرآن و حدیث سے لیا ہو تو اے اجماع بھی دلیل ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قزار کا جالنا کم امتن وسطا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اے امت وسط ہے اس کی قول تو حجت ہے اور دوسری دلیل جو صورت نساء میں آیا ہے وہ بھی دلیل ہے اس مسئلہ پر کہ اجماع دلیل ہے اور قیاس اور اجتہاد اور دلیل ہے مجتہد کے لیے اس عالم کے لیے جس کی اس کے اندر احتیاج آیا ہو جس کے لیے احتیاج نہیں ہے تو اس کے لیے حجت نہیں ہے اور جس کے احتیاج آیا ہے تو اس کے لیے حجت ہے جیسے ایک شخص ہے اس سے قبلہ یعنی سنگا دور کا شیرا ہاں، گم ہو گیا تو اس کے لیے چاہے کہ وہ تحری کرے سوچ کرے اور جو قبلہ جانتا ہے تو اس کے لیے سوچ اور فکر نہیں ہے تو ہمارا دو دلائل ہے وہ اصلی دلائل ہے اور اجماع اور قیاس جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے آپ نے پھر فرمایا کہ فلاح اور اب سے سراہتن معلوم نہیں ہے کہ تقلید شرک ہے تو اس سے کیسے سراہت ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اے کلام کس پر نازل کیا محمد رسول اللہ وسلم پر نازل کیا اور کس کے لیے نازل کیا ہم کے لیے نازل کیا ہے ہم عقلا ہے ہم عقل والا ہے ہم کے لیے اے قرآن آیا ہے اللہ رب العالمین نے اے فرمایا اس قرآن کریم کے اندر اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فلا و رب کا فلا لا کا معنی ہے ایسے نہیں ہے یزعمون انہم ان یعنی انہوں نے ایک گمان کیا ہے کہ ہم مومنان ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے بات ان کی غلط ہے فلا و رب ایسے نہ ہے او مومنان نہ ہے وہ رب کا جو اے آیت اس سے پہلے آیا ہے علم تر الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت اللہ نے فرمایا ہے آپ نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کی جو ایک گمان کرتا ہے کہ ہم مومنان ہیں قرآن پر اور انزل من قبل پہلی کتابوں پر یریدون اس کی ارادہ ہے کہ وہ پیسلی اور مسائل میں رجوع کرتا ہے کی طرف معنی اس جگہ میں ہے ما کتاب و والسنہ جو چیز قرآن اور حدیث سے ما سوا ہے اس کی طرف محاکمہ کرنا اس کی طرف پیسل لینا تو اللہ نے فرمایا گمان کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں اور مومنان نہیں ہے وقد امرو ایک فروبی اور اللہ رب عزت نے امر کیا ہے کہ آپ کفر کرو تاغوت پر مسول کتاب و سننا کو نہ مانو پھر فرمایا وربک و رب کا یحکموک فیما شجر فلا ایسا نہیں ہے کہ وہ گمان کرتا ہے کہ ہم مومن ہے قرآن پر قرآن اور حدیث مانتا ہے اور قرآن حدیث کو دلیل مانتا ہے وہ رب کا اللہ نے قسم کہا قسم اس جگہ میں آتا ہے جس جگہ میں تاکید ہوتا ہے لا یؤمنون او لوگ مومنان نہ ہے اے لوگ مومنان نہیں ہے حکیموں کا یہاں تک آپ کو حاکم بنائے ساری مسائل میں بینہم اس عربی کا کیا معنی ہے اس اس لغت کے کے اندر آپ بتاؤ کہ اس کا معنی نہیں ہے جو ہم کرتا ہے جو میں اس کے بتاتا ہوں تفصیل ثم لا یجدو فی ماشا جرا پھر اپنے نفسوں اور اپنے دلوں میں تنگی نہیں محسوس کرتا ہے وہ اسلم و تسلیم اور ہمیشہ یہ قرآن حدیث کی تسلیم ہو جائے گا تو اس عید کے معنی کیا کیا ہے ہے وہ مومن نہ ہے جو مومن نہ ہے وہ کافر ہے یا مشرق ہے اگر آپ بتائیں کہ جو شخص مومن نہ ہے وہ مسلمان بھی ہوتا ہے وہ دوسرے درجے میں مومن بھی ہوتا ہے تو اس کو بتاؤ اس دلائل لاؤ اللہ رب العزت نے اس جگہ میں اے فرمایا لا یؤمنون او لوگ مومن نہیں ہیں جو قرآن و حدیث کو ٹکراتا ہے اس کو اس کے فیصلہ کن نہیں مانتا ہے تو مومن نہیں ہے اس کی اور سرحد کیا ہے کہ ہم اس کو آپ کو پیش کریں گے اس آیت سے ستاس پنیز بند دین عزیز سری حیات تھا تو قرآن کریم کی اللہ رب العزت فرمائی لا یؤمنون دا مومن نہ دے دا مومن چی مومن نشن کافر لک تفصیل थोड़ी सी तफसील थोड़ी सी तफसील خارج استاد دا کار بد دی کنه ګوري چې خبره مونږ وکړې پر چا چې تاسو کله تاسو ټول به پړې زمونږ مرګي به پړې کې چا خبره وکړي یو به خبره نه کوي ٹھیک ہے نا что во что हाँ तो तो इसका अन हाजी اس کی وضاحت یہ ہے کہ جو لوگ مومن نہیں ہے تو وہ کافر ہے یا مشرق ہے کافر اور مشرق ایمان کی مرادف ہے اس کا معنی ہے کہ لوگ مومن ہے اور مومن نہیں ہے عدم ایمان خلاف ایمان ہے تو جو لوگ مشرق ہے تو مومن نہیں ہے اور جو لوگ کافر ہے تو مومن نہیں ہے اس سے سلاحت یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ محمد رسول اللہ وسلم کو حاکم نہیں بنائے گا تو کافر ہے اور اس جگہ مفسرین نے بھی لکھا ہے شیخ علیہ السلام نے قیم کی تفسیر بدائے تفسیر میں دیکھو کہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس آیت کے اندر سراہتاً اے مسئلہ موجود ہے جو لوگ ہم نے کتاب نہیں ہلائی کہ لیکن اس جگہ مذکور ہے صبر صبر کرو آپ بات کرو پھر پھر کرو جی تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اس کے اندر سراحت ہے اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو اور بات ہے کہ سراحت نہیں ہے جو لوگ اپنے آنکھوں پر ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کی میں کیا علاج کروں گا پلاؤ اور اب بھی نے فرمایا ہے تو اے آیت ہم نے بتایا پھر آپ نے فرمایا کہ تقلید کی تعریف کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ تقلید کی تعریف آپ پر ہے ہم تقلید مانتے نہیں ہیں نا تقلید جو ہے جو مصطلح ہے جو لوگوں کے اندر رائج ہوا ہے تو اے قرن رابع چوتھی صدی میں پیدا ہوا ہے تو اس کی تعریف قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے قرآن اور حدیث اے کہتا ہے کہ اللہ رسول کی تابے داری کرو اور کو چھوڑو قرآن اور حدیث اے کہتا ہے تو قرآن حدیث کی تقلید کی تعریف تقلید کی تعریف آپ پر لازم ہے کہ آپ لائیں کہ تقلید اس کو کہتا ہے اور اے لازم ہے اس پر دلیل اے ہے اور حدیث اے ہے اور قرآن کی آیت اے ہے اجماع علماء کے اے ہے آپ پر لازم ہے ہم پر لازم نہیں ہے اس لیے کہ ہم تقلید مانتے نہیں جو مانتے نہیں تو اس کے لیے تعریف کی تعریف کرنا کیسا ضروری ہوگا آپ پر ضروری ہے کہ تقلید کی تعریف کرو پھر آپ نے فرمایا کہ فصل ذکر ان آیات سے ثابت کرو کہ زندہ علماء سے پوچھو میں کہتا ہوں کہ آپ جاؤ اور مردوں سے پوچھو کہ آپ کے لیے جواب دے دے اے مسئلہ واضح ہے فص مومنان آپ اہل ذکر سے پوچھو اور انسان جب پہنچتا ہے جب عالم زندہ ہے اگر آپ زندہ ہیں آپ میت ہے تو میں کیسے آپ کے ساتھ مناظرہ کروں آپ کے ساتھ یعنی میں آپ سے سوال کروں کہ اس آپ کا کیا معنی ہے زندہ سے سوال ہوتا ہے مردہ سے سوال نہیں ہوتا ہے ہمارا مقصد یہ ہے یہ لوگ جائیں اور امام بنیفا سے سوال کریں اور یہ لوگ آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے اس لیے کہ امام بنیفا مردہ ہے اور وہ بغداد میں ہے اور کوفہ میں دفن ہے تو سوال آپ سے ہوتا ہے اور آپ پر اے لازم ہے کہ اس کی جواب دے دو قرآن و سنت سے اس لیے کہ آپ مفتی ہے مفتی پر اے لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت سے جواب دے دے تو اے لوگ ساری کے سارے قرآن حدیث کی تابع ہو جائے گی آپ بھی قرآن حدیث سے تابع اور اے لوگ بھی قرآن حدیث مثلا ہم کے لیے ایک شخص آتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے ایسا فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو وہ قرآن حدیث کی تابع ہو جاتا ہے تو سارے لوگ عوام اور علماء ساری کے سارے اللہ رسول کی باتوں پر یعنی اتباع کیا ہے اور اس پر روانہ ہوا ہے اور اس پر عمل کیا ہے تو آپ کی وقت متعین ہے انشاءاللہ معلوم ہے اور ہمارا دلائل پہلے دلیل جو میں نے یہ کہا کہ تقلید قرن رابع میں پیدا ہوا ہے اور او بدعت ہے اس کی میں علماء کرام سے پہلے حوالہ جات پیش کرتا ہو کہ یہ بات میرا نہیں ہے بڑی بڑی علماء نے کہا ہے یہ میرا بات نہیں ہے پھر تقلید کی مذمت میں اور تقلید کے رد میں میں آیاتی اور حدیثی جمع کیا الحمد الحمدللہ میں انشاءاللہ اس کو تفصیل بتاتا ہوں لیکن اس عبارت کا معنی میں کہتا ہوں الحمد وسلام اللہ اما بعد ہاں جی اصل میں میں اور موری صاحب آپس میں پیار محبت میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں الجھائیں نا ٹھیک ہے جی کوئی بھی نہ الجھائے ٹھیک ہے کیونکہ درمیان میں کوئی آدمی بولے گا تو بس بد مزہ ہو جائے گی کسی بات کی وضاحت نہیں ہوگی اور آجی علیم صحت صاحب تو یہیں بیٹھے رہے پوری گفتگو میں تو زیادہ بہتر بات ہے ان کو اٹھ کے جانا ٹھیک نہیں ہے مولوی صاحب سے میں نے اپنی پہلی گفتگو میں چند باتیں پوچھی تھی چند باتیں میں نے عرض کی تھی کہ حضرت آپ نے اپنی تقریر میں فلاں فلاں باتیں کی ہیں یہ کس دلیل کے ساتھ کی ہیں چونکہ بات یہاں بات دلیل ہونی ہے نا جی بات مدلل ہونی ہے نا کیونکہ انہوں نے ابھی مرادری کی تعریف ہی یہ پیش کی ہے کہ فریقین کے دلائل میں نظر کرنا یعنی غور و فکر کرنا تو دلائل پیش ہوں گے تو غور و فکر کریں گے نا آپ نا دلائل پیش نہیں ہوں گے تو غور و فکر کیسے ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں میں نے موری صاحب نے جو دعوے کیے تھے اپنی پہلی تقریر میں اس کی کچھ دلیل پوچھی تھی کیونکہ ہر دعویٰ دلیل سے ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے کچھ دلائل پوچھے تھے میں نے کہا حضرت آپ نے فلاں فلاں بات کی ہے تقلید کا شرک ہونا آپ نے کہا تقلید کا بدت ہونا آپ نے کہا اس پہ آپ نے نہ قرآن کی کوئی سری نس پڑی نہ آپ نے کوئی حدیث مبارکہ سری طور پہ پیش کی قرآن مجید میں سے نہ کوئی سری نس پیش کر سکے ہیں نہ حدیث مبارکہ میں سے کوئی سری حدیث اس کے اوپر پیش کر سکے ہیں حجت البالغہ کی ایک انہوں نے عبارت پیش کی لیکن اس میں بھی شاہ ولی اللہ بھی نے تقلید شخصی کو بدت نہیں کہا حجت البالغہ موجود ہے نکال کے بتا دیں تو ٹھیک ہے میں مان لوں گا تقلید شخصی کو بدت نہیں کہا ٹھیک ہے کہ نہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا پس منظر بتا رہے ہیں کہ تقلید شخصی کب شروع ہوئی ہے یہ پس منظر بتا رہے ہیں باقی انہوں نے یہ حکم نہیں لگایا کہ تقلید شخصی بدت ہے اگر ہے تو مجھے نکال کے بتا دیں ٹھیک پھر موری صاحب نے یہ آیت پڑھی کہ دیکھو جی اس آیت کا پس منظر یہ ہے وہ جو آپ نے انہوں نے پڑھی تھی فلاح ورب کلا حتیٰ حکیموں کا فیما شجرا بینا اس سے پہلے انہوں نے آیت بالکل ابتدا میں آیت نمبر ساٹھ پڑھی کہ علم تر اللہ نے یزمون انہم آمنوا بما انزل لیکا وما انزل من قبل کا یریدون ان یتحاکم جتاہوت وقد امرو ان یکفرو بہی ویرید الشیطان ان یدلہم زلالا بئیدہ مولی صاحب نے یہ کہا کہ اس سے پہلے یہ آیت یہ بات بتا رہی ہے کہ <clears throat> وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس چیز پہ جو آپ پہ اتری اور آپ سے پہلے جو چیز اتری ہے یعنی تو انجیل ان جتنی بھی سابقہ سماوی کتب اتری ہیں جو لوگ ان پہ ایمان لائے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ محاکمہ کریں تعبت محاکمہ کروائیں کسی تعبت سے اور انہوں نے تاغوت کی تعریف یہ کی ہے مولوی صاحب نے کہ تاغوت کا معنی ہے کتاب و سننا ٹھیک ہے یہ تفسیر مولوی صاحب کی اپنی ہے نبی سم کی حدیث نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے مودی صاحب کا فرض بنتا ہے کہ دیکھیں مودی صاحب بار بار اپنی دلائل سے فرار اختیار کرتے ہیں میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنی دلیل کی روشنی میں ہر بات ثابت کریں مجھے ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے ماں سوا کتاب اللہ و سننا یہ نبی کریم سسم کی کون سی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے تاغت کی یہ تشریح فرمائی ہو مہربانی کر کے وہ حدیث میرے سامنے پیش کریں ٹھیک ہے کس مفسر نے یہ بات پیش فرمائی ہے کہ تاغوت سے مراد ماں سے وا کتاب اللہ سننا ہے مہربانی کر کے وہ حوالہ میرے سامنے پیش کریں کیونکہ بات با دلیل ہونی ہے بے دلیل بات نہیں مانی جائے گی بے دلیل بات بات نہیں مانی جائے گی جو مدلل بات ہوگی وہ مانیں گے ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک دوسری بات میرا مودی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آیت تقلید شخصی کرنے والوں کے رد میں اتری ہے آیا اس وقت بھی لوگ تقلید شخصی کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یعنی اس معنی میں تقلید شخصی کی جس معنی میں ہم لوگ کرتے ہیں جیسے امام حنیفہ کے مقلد ہیں کیا اس طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگ امام حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں کیا اس طریقے سے اس وقت بھی لوگ امام حنیفہ کے مقلد ہے یا امام شافی کے مقلد تھے یا امام مالک کے مقلد تھے یا امام محمد کے مقلد تھے یا کوئی اور ان کا امام تھا جس کے وہ مقلد تھے اور وہ ایمان کا مدعی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے مدعی تھے اور وہ کفر کا مدعی تھا ٹھیک ہے وہ کیا تھا کفر کا مدعی تھا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سب کے اوپر جو آیت اتری ہے کیا یہ تقلید شخصی کے کفر بتانے کے لیے اتری ہے تقلید شخصی کے شرک بتانے کے لیے اتری ہے یہ تو یہ بتا رہی ہے کہ جب اللہ کا رسول آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ ایمان لے آئے اب ایمان لے آنے کے بعد ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی شیطان کی پیروی کرے آگے قرآن مجید اس کی تشریح بھی کر رہا ہے ارت تاغوت کی قرآن خود تشریح کر رہا ہے وہ یورید الشیطان ضلالم بعیدا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے ان القرآن باز باز قرآن خود اپنے باز کی تفسیر کر دیتا ہے تاغوت کی خود تشریح کر دی کہ یورید الشیطان شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے ٹھیک ہے اب میں موری صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا اس وقت لوگ جو یعنی جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں کیا اس وقت لوگ جن کے رد میں یہ آیت اتری ہے کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہوئے یہ بھی ان کا ایمان ہو کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں یہ بھی ایمان ہو کہ ہم حدیث رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں اس کے باوجود وہ تکلیر شخصی کرتے تھے تو اس وجہ سے یہ آیت اتری ہے یہ تشریح مجھے یا یہ حوالہ یا یہ دلیل کسی حدیث مبارکہ میں یا کسی مفسر کے قول میں مجھے بتا دیں یہ ان کا فرض بنتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ آیت تقلید شخصی کے رات میں اتری ہے اور تاغوت کا مطلب کتاب اللہ و سننا ہے ٹھیک ہے اور تقلید شخصی جو لوگ کرتے ہیں واقعی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مشرق ہیں ٹھیک ہے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ بھائی صرف قرآن کی آیت پڑھ لینے سے اگر ایک آدمی کہے کہ میرا دعویٰ ثابت ہو گیا ہے یہ بات نہیں ہے جب تک کہ وہ اس آیت سے اپنے اس دعوے کو ثابت نہ کر دے جب تک اس کو ثابت نہ کر دے صرف میرے دوستوں قرآن کی آیت پڑھ لینے سے ہم یہ کہیں کہ چونکہ اس نے قرآن کی آیت پڑھ لی ہے پس ثابت ہو گیا کہ دلیل شخصی شرک ہے یہ بات نہیں ہے جو بات آپ کر رہے ہیں آپ ہمیں اس کی سراحت بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں لڑائی کی بات ہی نہیں ہم یہی چھوڑ دیں گے اس کی سراہد ہمیں بتائیں صرف آپ یہ کہیں کہ ہم ہم کہتے ہیں آپ اگر امام حنیفہ کی بات نہیں مانتے تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں بھائی وہ آدمی جو قرون خیر القرون کا آدمی ہے آپ اس کی تقلید کرنے والے کو مشرق کہتے ہیں تو جو آپ کی تقلید کرے گا وہ پکا موحد ہو جائے گا وہ پکا موحد ہو جائے گا پکا تو ہی ہے جو ان کی تقلید کرے گا اور جو امام حنیفہ کی تقلید کرتا ہے وہ پکا مشرق ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ اس لیے مجھے اس کی سراحت دکھائیں ٹھیک ہے قرآن مجید کے اندر دکھائیں چونکہ قرآن اپنے بعض کی خود تفسیر کرتا ہے یہ حدیث رسول اللہ میں دکھائیں کیونکہ دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر کرنے والی حدیث ہے تیسرے نمبر پہ اجماع امت سے بتا دیں کہ اس آیت کی تفسیر اجماع امت مومنین نے یہ کی ہو کہ تقریر شرخی شخصی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک ہے یہ ثابت کریں یہ مجھے بتائیں ٹھیک ہے اب اگر بات دیکھیں دلیل کے مطابق اور با مقصد چلتی رہے گی تو بات کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے کہ نہیں میرا ان سے یہی سوال ہے کہ یہ جو آپ اپنے آیتیں کی پیش فرمائی ہیں ان آیتوں میں آپ قرآن سے کیونکہ قرآن بعض کی تفسیر ہے خود حدیث مبارکہ سے کیونکہ حدیث بھی تشریح کرتی ہے قرآن کی یا اجماع امت سے جس کو یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے یا اجماع امت سے آپ یہ پیش کر دیں کہ واقعی ہی یہ آیتیں تقلید شخصی کے شرک بتانے کے لیے اتری ہیں تو ہم مان لیں گے ہمیں کوئی انکار دیں گے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے بعد مودی صاحب نے آگے آیت پڑھی پھر درمیان میں سے تین چار آیتیں کھا گئے وزاکیل المتار اللہ صلی اللہ علیہ رسول رحیت المنافقین یہ سدون کے سدودا چلتے چلتے چلتے چلتے, چلتے آگے جا کے فلاح و رب کا لایو میں حتّا یو کا فیما شجرا بینا فیما شجرا بینا کی تفسیر کرتے ہوئے موری صاحب نے یہ کہا اے مسائل اختلافیہ یعنی ما بینا کی تفسیر یہ ہے کہ مسائل اختلافیہ میں میرا موری صاحب سے سوال یہ ہے جی فیما شجرا ہاں جی فیما شجرا بینا یعنی بینا کے بعد انہوں نے بینا سے کی تشریح کی ہے فیما شجرا بینا کا مطلب یہ ہے کہ چلے مسائل اختلافیہ سے کہ فیما شجرا بینا ہم کی یہ تفسیر ہے کہ مسائل اختلافیہ میرا مولوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آیا یہ جو آپ نے تفسیر پیش کی ہے آپ اپنے دعوے کی روشنی میں اس کو یا تو قرآن مجید کی تفسیر سے دکھائیں یا نبی کریم وسلم کی حدیث مبارکہ سے دکھائیں یا اجماع امت سے بتا دیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ مسائل اختلافیہ ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ مسائل اختلافیہ جن کے درمیان آئمہ اکرام کا اختلاف ہے کیونکہ جو جو موضوع اس وقت کیا نام ہے زیر نظا ہے وہ یہی ہے نا کہ مسائل اختلافیہ میں ہم تقلید کرتے ہیں یہ تقلید کو شرک کہتے ہیں اور یہ آیت انہوں نے پیش کر دی کہ مسائل اختلافیہ میں کیونکہ وہ تقلید کرتے تھے اس لیے یہ آیت اترائی تو میرا موری صاحب سے یہی سوال ہے کہ مسائل اختلافیہ میں ان لوگوں کا بھی وہی اختلاف تھا جو آئمہ اکرام کے درمیان اختلاف ہے ان لوگوں کا آیا یہی اختلاف تھا کہ جس کی وجہ سے قرآن جیت کی آیت اتری ہے اگر یہی اختلاف تھا تو مہربانی پر کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے ہمیں واضح طور پہ بتا دیں پھر مودی صاحب کہتے ہیں بار بار سراحت سراحت سراحت میں کہتا ہوں سراحت کس چیز کا نام ہے آخر اس کے کوئی سینگ ہوتے ہیں کوئی اسپیشل چیز ہوتی ہے ہمیں بتائیں تو صحیح سراحت کہاں پہ ہے یہاں کہاں پہ ہے سراحت سراحت بالکل واضح بات کو کہا جاتا ہے مودی صاحب کہتے ہیں سراحت انصابت ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سراحت مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کہاں ہے سراحت سراحت بتا دیں بات ہی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس لیے پھر مولوی صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ فصل اہل ذکر کہ ذکر سے تم سوال کرو اچھا ٹھیک ہے میں انشاءاللہ شاء اللہ پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنے موضوع پر کوئی دلیل نہیں لایا نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ کوئی کتاب سے نہ کوئی امام سے لیکن آپ نے پکتا آیاتوں کی غلط تعویلات شروع کیا ہے اور اس آیتوں کی ایسے اور ایسے رگڑ کرنا تو بات صحیح نہیں ہے بھائی آپ کے لیے چاہے کہ آپ نے دعوت تقلید کی فرضیت پر دلائل لاؤ کہ تقلید فرض امام کی تقلید ہم ساری پر واجب یا فرض ہے اس کی دلائل لاؤ کہ لوگوں پر اب بات واضح ہو جائے تو ادھر اور ادھر یعنی پھرنا اور یعنی فرار کرنا تو ایسی بات نہیں ہے تو آپ کے لیے چاہے کہ دلائل لاؤ میں پہلے آپ کی دلائل کی جواب کرتا ہوں دائمن اور پھر اپنی دلائل لاؤ لاؤں گا ان شاء اللہ آپ نے کہا ہے کہ حجت اللہ میں پس منظر کا بیان ہے میں کہتا ہوں کہ حجت اللہ نے یعنی میں نے اس لیے پیش کیا ہے کہ وہ ایک عالم ہے انہوں نے ایک تاریخ ذکر کیا ہے کہ تقلید چوتی صدی میں پیدا ہوا ہے تو اے بدعت ہے جو چیز چوتھی صدی میں پیدا ہو گیا اور وہ لوگ دین سمجھتا ہے بلکہ فرض سمجھتا ہے تو بدعت ہوگا بدعت کا تعریف آپ کرو بدعت کا کیا معنی ہے تو اس لیے میں نے اے عبارت پیش کیا اور میں پیش کرتا ہوں اور انہوں نے رد کیا ہے بہت جگہ ہے حجت اللہ میں جو انہوں نے تقلید پر رد کیا ہے وہ من العجب العجیب ان الفقاء المقلدین يقف احدهم على ضعف ماخذ امامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه تو امام حجت اللہ البالغی والا جو ہے تو رد کرتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کرتا ہے تو آپ کا اے بات کی حجت اللہ البالغی صرف پس منظر ہے یہ بات غلط ہے بلکہ اس میں رد ہے آپ دیکھو انشاءاللہ آپ عربی پر جانتے ہیں عبر حاصل ہے پھر آپ نے کہا ہے کہ آپ نے تاغوت کی غلط تعریف کی ہے بلکہ تاغوت کے معنی ہے شیطان میں کہتا ہوں کہ تاغوت کی جو تفسیر میں نے کیا میں نے نہیں کیا بلکہ علماء نے بتایا تفاصر میں تفسیر ابن کثیر دیکھو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ التاغوت المراد بھی ہونا ماسول کتاب و سنہ اطاوت اس جگہ میں اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ما سوا جو چیز ہے اور لوگ اس کی طرف تحاکم کرتا ہے پیسلی لاتا ہے پیسلی پہنچتا ہے تو وہ تاغوت ہے اس کی طرف لانا تو اے غلط ہے شیطان اس کی سربراہ ہے اور اے حکام جو ہے اور مقلدین جو ہے مبتدعین جو ہے مشرقین جو ہے ساری کے ساری تواغیت ہے اس کی طرف یعنی پیسر لانا اور مسائل میں اس کی طرف رجوع کرنا اور قرآن اور سنت کو چھوڑنا تو ہے کا اور کیا مانا ہے آیات نازل ہے اس کے بارے میں کہ لوگوں نے کعب ابن اشرف کی طرف رجوع کیا وہ اے ملاتا ملا ملاتا تو آیت اس کی نازل ہے الحمد للہ تو آیات کریمہ تعاوت کی لفظ اس میں ہے اور عام ہے شیطان کے بھی شامل ہے بدھ کے بھی شامل ہے اور تاغوت ملا کے بھی شامل ہے جو قرآن حدیث کے خلاف پتوی دیتا ہے تو یہ تاغوت ہے تاوت کا معنی گمراہ کن وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کا معنی لغت عربی میں ہے اور وہ چیز اور وہ شے جس کی سبب کی اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتا ہے اس کا معنی کا ہے پھر آپ نے کہا کہ آیت تقلیل شخصی اس زمانے میں نہیں تھا تو کس لیے اے آیت نازل ہوا تقلید شخصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں ہے تو آیت کریمہ کیسے نازل ہوا میں نے میں میں کہتا ہوں کہ بات صحیح نہیں ہے آپ کی اس لیے کہ قرآن عالمی کتاب ہے اللہ رب العزت قیامت تک عالم ہے بلکہ قیامت کے اندر بھی عالم ہے اللہ کے علم کی یعنی ایک چیز خارج نہیں ہے ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اللہ کے علم کے اندر ہے اللہ کو یہ پتا تھا کہ لوگ آنے والا زمانہ میں میرا نبی کو چھوڑتا ہے اور دوسری کی طرف پیچھے دوڑتا ہے تو اس لیے ایسا آیت نازل کیا ہے اور اس میں عمومات اور اس میں بیان کیا ہے قواعد کلیہ یعنی رکھا ہے کہ لوگ کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے اور دوسروں کی طرف یعنی پھرتا ہے تو اس لیے اللہ رب العزت نے آیت فرمایا ہے اور آیت عام ہے اگر تقدیر شخصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا لیکن آنے والے زمانے میں تو ہے اللہ رب العالمین عالم ہے اس پر اس لیے کہ ساری جو چیزیں ہیں جو قیمت کی نزدیک آتا ہے اللہ ربت نے قرآن کے اندر اس کے بیان کیا ہے اور اس وقت وہ موجود نہ تھا اور حادث میں بھی ہے ساری جو یعنی بہت سے ساری اشیاء ہے جو حادثوں میں وہاں یعنی اس وقت پر موجود نہ تھا لیکن قیمت کے نزدیک میں موجود ہوتا ہے تو اس لیے قرآن اور سنت نے وہ بتایا ہے تو ایت کریم عام ہے پھر آپ نے کہا کہ اے آیات اختلاف ائمہ کے بارے میں نہ ہے یہ بات غلط ہے اس آیت کے اندر عموم ہے فی ما شجرا لفظ ما لغت عربی میں عام ہے فی ما ہر چیز جو امور دنیوی میں ہو امور دینی میں ہو اس کے اندر اختلاف پیدا ہو اور جو اللہ اور رسول کی طرف رجوع نہیں کر تو مومن نہیں ہے میں آپ کی مثلا کے ساتھ کے اختلاف ہے کہ تقلید ہے یا نہیں ہے تو مسئلہ دینی ہے اس کے اندر ہم اور آپ کے لیے چاہے کہ اللہ رسول کی طرف رجوع کرے اگر آپ رجوع نہیں کرے یا میں رجوع نہیں کرے تو اس آیت کے اندر ہم اور آپ داخل ہے اس لیے کہ قرآن ہم اور آپ کے لیے آیا ہے صحابہ کے لیے پکڑ نہیں آیا ہے تو یہ قیامت کے تک آیا ہے تو بات تو مبتدی کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آیات یہود کے لیے ہے اور آیات نشارہ کے لیے ہے ہم کے لیے نہیں ہے یہ سامان قریض والا ہے جو یہود کے بارے میں نازل ہے اس کے بارے میں نازل ہے اور ہم کے لیے بھی ہے كما قال معاوية رضي الله عنه وكما قال ابو ذر رضی اللہ عنہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ نزلت فیہم فینا و فیہم یہ آیات اس کے لیے بھی ہے اور ہم کے لیے بھی ہے تو ہمارا دلائل جو میں پیش کرتا ہوں تقلید کی رد میں پہلے دلائل قرآن کریم سے پھر احادیث نبوی سے پھر اجماع المسلمین سے پھر عقلی دلائل میں پیش کرتا ہوں پہلا دلیل جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے صورت اعراب قرآن کریم دے دو سورة اعراف سورة اعراف دا آه، الله رب عزت نے فرمایا ہے سورة اعراف تین نمبر آیت ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون اس آیت کی لبزی معنی قرآن کریم لغت عربی میں نازل ہے لغت عربی کے اندر جو معنی ہے تو اے معنی مراد ہے اے کوئی مجاز نہیں ہے اے کوئی غلط طویل نہیں ہے آیت کا معنی ہے اللہ نے فرمایا اتبعو اے لوگو تابع ہو جاؤ ما انزل علیکم جو چیز اللہ کی طرف آپ کے لیے نازل ہوا ہے ما انزل سی عام علماء قرآن و سنت لیتا ہے اس لیے کہ لفظ ما عام ہے ما انزل قرآن بھی منزل ہے اور حدیث نبوی بھی منزل ہے ما انزل علیکم من ربکم رب اللہ کی جانب جو چیز آئے ہیں اس کی تابے داری کرو تتبعوا من دونه اولیا اور اتباع نہ کرو اللہ کے ماں سوا دوسری دوستوں کی جو آپ نے دوست بنائے ہے اور اس کی محبت کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے اس کی تقلید کرتا ہے اور اللہ اور رسول کو چھوڑتا ہے ایسے نہ کرو اللہ رب بزرگ نے اس جگہ میں فرمایا آیت لفظی معاذ پختوں کی لگو اتبیڑو تابیداری ہو گئی غشی چې را لګل شوی تاسو ته چې قران او سنت دی من ربکم تاسو د رب د طرفه ولا تتبعوا من دون اولیاء تابعداري مکوئ سوا د الله د نه د نور دوستانو هر دوست چې چا ونیو کل من اتخذ ولیا چا چې ځان له دوست ونیو او د الله د رسول حکم به پریدي او داغه تابعداري کوي په دیات کې داخله قلیل ما تذکرون बहुत थोड़े लोग हैं जो वो नसीहत लेता है تو اس آیت کے اندر واضح ہے کہ قرآن اور سنت کی پیروی کا اللہ نے حکم کیا ہے دوسروں کی نہیں ہے کہ بلکہ دوسروں کی اتباع کی منع کیا ہے اس آیت کے اندر امر و نہیں ہے ولا اللہ رسول کی تابع ہو جاؤ قرآن سنت کی تابع ہو جاؤ دوسروں کے تابع نہ ہو جاؤ اے معنی تفسیر قرطبی نے لکھا ہے اس جگہ میں کہ ماں سے مراد قرآن اور سنت ہے اتبی ما یعنی القرآن و سننا تبصیل کرتبی میں دیکھو ہم نے ساری کتب نہیں لیا ہے مکتبہ میں ہے الحمد اس لیے کہ ہم مناظرہ کے لیے نہیں آیا تھا اور آپ کے ساتھ بھی ایک کتاب بھی نہیں ہے تو اس لیے ماں سے مراد قرآن اور سنت ہے تفسیر کرتبی میں دیکھو اور لغت عربی میں بھی اے معنی ہے اتبعو اتباع کرو ما ماں علیکم قرآن و سنت کی تو اس عید سے سارے لوگوں پر اے اے پر واضح ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی اگر دوسری چیزوں کی اتباع لازم ہوتا ہے یا فرض یا واجب یا سنت ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت نے کس لیے بیان چھوڑا ہے اگر امام بہن پر ضروری ہے تو اس آیت میں اندر اللہ رب العزت نے کس لیے بیان نہیں کیا ہے اس آیت کے اندر آپ دیکھو ساری لوگ دیکھو کہ من اولیاء سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ ثابت کہ قرآن اور سنت کی اتباع کرنا فرض اور دوسرے کی تاب داری نہ کرنا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے تو اگر آپ نے ایک دلیل پیش کیا قرآن سے یا حدیث سے کہ امام بنیفا کی اتباع یا تقلید اے فرض ہے تو ہم ان شاء اللہ تعالی مانتا ہے اور ہم نے اے آج پیش کیا ہے بے سری ہے اس لیے کہ لغت کے لحاظ سے میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے دوسرے تفصیل میں میں نہیں جایا اتبع ما انزلہ اللہ نے فرمایا اتباع کرو ما اس قرآن اور اس سنت کی ان ضلع جو اللہ کی طرف کی منزل ہے میرے رب کم آپ کے رب کی طرف آپ کی طرف کی منظر ہو جائے ہوا ہے ولا تب اتباع نہ کرو مندو نہیں ما سوائے اللہ اولیاء دوسری دوستوں کے آ تو اس کے وضاحت یعنی بالکل آیت کریمہ واضح ہے تقلید کے رد ٹھیک ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے ہاں جی تاکہ وقت پورا پتہ چل جائے ٹھیک ہے نا جی الحمد للہ وقفا وسلام علام اللہ نبی آباد اما آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون صدق اللہ العظیم میں نے مولی صاحب سے بہت سارے سوالات کیے لیکن ابھی تک مولی صاحب نے آپ خود ماشاء اللہ عقل لوگ ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ ابھی تک کسی میرے ایک سوال کا بھی جواب قرآن حدیث سے سراہتن پیش نہیں فرمایا اگر وہ قرآن و حدیث سے سراہتن اس مسئلے کو پیش فرما دیتے تو دو گھنٹے بھی بیٹھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے بات ختم ہو جاتی ہے ضد ہردرمی کی تو بات ہے نہیں نا جی مولوی صاحب نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ قرآن اور حدیث کی قرآن کی آیات میں غلط تعویلات کرتے ہیں قرآن میں جو آیتیں پڑھ کے جو معنی نکالے ہیں وہ میں نے نکالے یا مولوی صاحب نے نکالے جو معنی نے صاحب نے بیان کیے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے تقلید شخصیت سے ثابت ہوتا ہے شرک ہے یہ تعویلات مولوی صاحب نے کی ہیں یا میں نے کی ہیں مولانا نے کی ہیں ٹھیک ہے تو تعویلات خود باطل کی ہیں اور الزام میرے اوپر دھرا کہ بھائی آپ غلط تعویلات کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو مولوی صاحب سے صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان القرآن یو فصر و باز و کا پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اقوال صحابہ ہیں تابعین تبا تابعین ہیں ان سے قرآن کی تشریح ہوتی ہے میں نے مولوی صاحب سے عرض یہ کیا تھا کہ اس میں تو شراخت یہاں پہ نہیں ہے کہ اس سے مراد تقلید شخصی کا شرک ہونا ہے آپ کسی دوسری آیت میں دکھا دیں کہ جس میں یہ ہو کہ تقلید شخصی شرک ہے اور یہ والی آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے مسائل اشتہاریہ میں تقلید کرنے کے متعلق نازل ہوئی ہے تو میں سر تسلیم خام میں مان لوں گا مجھے کوئی انکار نہیں ہے اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو نبی کریم سم کی حدیث مبارکہ میں سے مجھے بتا دیں میں پھر بھی تسلیم کر لوں گا مجھے کوئی کسی قسم کا انکار نہیں ہٹ درمی ہے لیکن بات بادلیل مانوں گا بے دلیل بات نہیں مانوں گا ٹھیک ہے معقول بات ہے نا جی بادلیل بات ماننی چاہیے بے دلیل بات پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ حجت البالغہ میں میں نے اس لیے پیش کی کہ بدت چونکہ یہ بدت کی یعنی اس کا تقلید کا بدت ہونا یہ بتا رہی ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی بدت کا لفظ حجت البالغہ میں مولوی صاحب نہیں دکھا سکے میرا اب بھی اسے سوال ہے مولوی صاحب سے کہ آپ بتا دیں کہ شاہ ولی اللہ اللہ رحمۃ علیہ نے اپنی اس کتاب میں یا کسی بھی کتاب میں چلو اور میں ان کو کھلی اجازت دیتا ہوں شاہ ولی اللہ کی کسی کتاب میں دکھا دیں کہ انہوں نے بتایا کہ تقریری شخصی بدت ہے میں پھر بھی مان لوں گا ٹھیک ہے جی حجت البالغہ کو جا کوئی کتاب شاہ ولی اللہ دلوی کی اس میں دکھا دیں کہ شاہ ولی اللہ دلوی نے کہا بدت ہے میں مان لوں گا آپ کو تو یہ پیش کرنے کا حق ہی نہیں ہے چونکہ یہ تو مقلد ہیں حنفی ہیں آپ تو قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں آپ قرآن حدیث سے پیش کریں آپ خود مقلد بن رہے ہیں پھر مولوی صاحب نے یہ کہا کہ ماں ان آیتوں کے اندر عموم کا فائدہ دیتی ہے مولوی صاحب یہ جو قاعدہ ہے کہ ماں عموم کا فائدہ دیتی ہے یہ شرف ناب کا قاعدہ ہے اور ناب نہ اللہ نے بنائی نہ اللہ کے رسول نے بنائی ٹھیک ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں یہ امتیوں کی بنائی ہوئی ہے انسانوں کی بنائی ایک عربیت کے قواعد ہیں لیکن اللہ رسول نے نازل ہے امت نے بنائے آپ کہتے ہیں امت کی کسی امتی کی بات ماننے والا مشرق ہے تو آپ خود شرک کا ارتقاب کر رہے ہیں ماں عموم کا فائدہ دیتی ہے یہ آپ امتی کا کول پیش کر رہے ہیں امت کا اتباع کر کے یہ آپ کول پیش کر رہے ہیں قرآن حدیث میں اگر صلاحت بتا دیں کہ ماں عموم کا فائدہ دیتی ہے میں مان لوں گا ٹھیک ہے جی ماں عموم کا فائدہ دیتی ہے یہ قرآن حدیث میں کسی جگہ پہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی چونکہ آپ لوگ امتیوں کی تقلید کرتے ہیں تو یہ تقلید کرنا شرک ہے تو یہ خود کس کی تقلید کر رہے ہیں یہ بھی تو امت کی تقلید کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے کہ پھر مولوی صاحب نے یہ بات کہی کہ تاغوت سے مراد ماں سے والی کتابیں سننا ہے اور یہ اپنے کثیر کے اندر موجود ہے میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ تفسیر کا سب سے پہلا درجہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہے قرآن ایک جگہ مجمل بات ذکر کرتا ہے دوسری جگہ خود جا کے اس کی تفسیر کر دیتا ہے جو قرآن خود کسی بات کی تشریح کر دے تو وہ کتاب وہ تشریح سب سے زیادہ معتبر سمجھی جاتی ہے ٹھیک ہے مودی صاحب بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ قرآن اپنے بات کی جب خود تشریح کر دیتا ہے وہ تشریح سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے مولوی صاحب نے میں نے عرض کیا تھا کہ تاغوت کی خود قرآن نے اسی آیت میں تشریح کر دی کہ تاغوت سے مراد شیطان ہے کیونکہ شیطان اللہ رسول سے دور کرتا ہے اللہ رسول سے دور کرتا ہے وہ کفر اور شرک پہ اکساتا ہے وہ کفر اور شرک کی طرف دعوت دیتا ہے جب قرآن نے خود اس کی تا... میں وہی عرض کر رہا ہوں نا میں وہی عرض کر رہا ہوں یہ تھا کمونا ٹھیک ہے اور قرآن نے خود کہا تاغوت ٹھیک ہے بات تو تاغوت میں چل رہی ہے نا تاغوت کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں سے والی کتاب سننا ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ابن کثیر خدا ہے یا رسول ہے یہ بتائیے نہ وہ خدا ہے نہ وہ اللہ کا رسول ہے وہ ایک مفسر ہے امتی ہے قرآن خود اللہ خود یہ تشریح کر رہے ہیں کہ تاوت سے مراد وہ کہ تابوت سے مراد شیطان ہے اب مولوی صاحب چونکہ یہ آیت ان کے یہاں خلاف جا رہی تھی تو مولوی صاحب نے یہاں قرآن کو بھی چھوڑ دیا اپنے کثیر کو لے لیا ابن کثیر کو لے لیا کہ ابن کثیر نے یہ کہا ہے ماسپل کتابیں سننا شیطان چونکہ حضرت میں آپ کی بات میں نہیں بولا آپ میری بات میں نہ بولیں آپ کو وقت دیا جائے گا آپ اس میں بولیں ٹھیک ہے تو یہاں قرآن کی بات کو بھی چھوڑ کر ابن کثیر کی بات کو لے لیا ٹھیک ہے کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے اللہ رسول سے دور کرنا الحمد جتنے لوگ بھی امام حنیفہ کے مقلد ہیں امام شافی کے مقلد ہیں امام مالک کے مقلد ہیں یہ اللہ سے دور ہیں یا اللہ کے نزدیک ہیں کتنے لوگ ہیں اس وقت حرمین شریفین کے اندر سعودی عرب کے اندر الحمد للہ حرمین شریفین سارے مقلدین ہیں امام احمد الحمد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں سارے کے سارے تو کیا حرمین مکہ مکرمہ میں اور مدینہ مرمر میں شیطانوں کا قبضہ ہے ریاض ایک منٹ مسل حرم میں جو آدمی کھڑا ہے مسلح پہ جو امام ہے کیا وہ شیطان ہے کیونکہ وہ تو احمد کا مقلد ہے اور مودی صاحب کی تشریح کے مطابق وہ شیطان ہے تاغوت میں داخل ہے شیطان ہوتا ہے اللہ رسول سے دور کرنے والا آئم اکرام نے قرآن حدیث کی تشریحات تعبیرات کی ہیں وہ تعبیرات تشریح جس وقت انسان قبول کر کے چلتا ہے تو وہ چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں تو مسجد حرم کا امام بھی تاغوت اور شیطان ہو گیا مسجد نبی کا امام بھی تاغوت اور شیطان ہو گیا تو پھر مجھے بتائیے مسلمان کہاں پہ ہیں سارے مقلدین ہیں الحمد پھر مولوی صاحب نے یہ بات کہی کہ دیکھو جتنے بھی محدثین جتنے مقلدین ہیں جتنے محدثین ہیں یہ سارے کے سارے تاغوت ہیں یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے باقاعدہ کیسٹ کے اندر باقاعدہ بات موجود ہوگی کہ یہ سارے کے سارے تاغوت میں داخل ہیں مقلدین محدثین سارے یہ کے اندر داخل ہیں مولوی صاحب قوت آپ نے صرف اپنی وجہ سے چودہ صدیوں کے جتنے علماء محدثین سب کو کافر اور شیطان بنا دیا ہے اس لیے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف چلتے ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق چلے وہ تو تعوت نہیں جو مرضی کے خلاف چلا وہ سارے تعوت ہو گیا ریاض بخاری بھی تعوت ہے مسلم بھی تعوت ہے سارے مفسر ابن کثیر کی جو آپ نے روایت پیش کی ہے وہ خود مقلد ہے وہ بھی تاغوت ہے سارے چودہ صدیوں کے محدثین بھی تاغوت وہ بھی سارے کے سارے شیطان اور مودی صاحب کہتے ہیں کہ جی سارے کے سارے چونکہ شیطان تاغوت کے اندر داخلے سارے شیطان اللہ حول ولا قوت الا باللہ العظیم پھر مودی صاحب نے یہ کہا کہ وہ چونکہ یہودی ملا تھا جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کعب ابن اشرف یہودی ملا تھا یہودی ملا تھا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہودی ملا کا کعب بن اشرف کا نبی کریم سم سے اشتہادی اختلاف تھا یہ بتائیے یہ وضاحت کیجیے کہ کیا کاب ابن اشرف کا نبی کریم سسم کا کے ساتھ اشتہادی اختلاف تھا کہ اشتہادی اختلاف کی بنا پہ لوگ اس کی بات کو مانتے تھے اور نبی کریم کی بات کو ترک کرتے تھے اور وہ مسلمانوں ہی میں گرو تھے مسلمانوں ہی میں مومنوں ہی میں گرو تھے دو ایک کاب ابن اشرف کی بات مانتا تھا دوسرا رسول اللہ کی بات مانتا تھا چونکہ اشتہادی اختلاف تھا یہ مجھے بتا دیں میں شکست لکھ کے دے دیتا ہوں قرآن سے بتا دیں نبی سم کی حدیث سے بتا دیں کسی کسی بھی مفسر کی تفصیل سے بتا دیں پھر مولوی صاحب نے یہ آیت پیش کی تبھی اور فرمایا کہ یہ آیت چونکہ عام ہے چونکہ ماں کا کلمہ آ گیا ماں ماں عموم کے لیے آتی ہے صرف و ناویوں کا قاعدہ بنایا ہوا ہے جو امتی ہیں اور امتیوں کی بات ماننے والے اگر مشرق ہیں ہم تو آپ امتیوں کی بات مان کے کیسے تو عیدی کلا سکتے ہیں یہ بھی تو آپ امتیوں کی بات مان رہے ہیں قرآن مجید کی آیت کا ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ ما ان ذیل رب جو چیز اتاری گئی آپ کی طرف جو لوگ اہل قرآن ہیں منکرین حدیث وہ اس آیت کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ما من ربکم کہ جو چیز تمہاری طرف اتاری گئی تو کیا چیز اتاری گئی قرآن اتارا گیا اور قرآن نے کہا ہے کہ قرآن ہی کی بات مانو ولا تب تبھی دونی مندونی اس کے غیر کا اتباع نہ کرو حدیث بھی غیر کے اندر شامل ہے اہل قرآن منکرین حدیث یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے یہی بھائی اہل حدیث بھائی جب ان کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے ما ان ضلع کے اندر قرآن بھی داخل ہے اور حدیث بھی داخل ہے جیسے ابھی انہوں نے فرمایا دونوں چیزیں داخل ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ماں کا کلمہ استعمال کیا اور نبیوں کا قاعدہ یہ ہے کہ ماں عموم کے لیے آتا ہے اس میں دونوں چیزیں داخل ہیں قرآن بھی داخل ہے نبی سم کی حدیث بھی داخل ہے تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اتباع بھی ما ان جلاحم کا اتباع ہے حدیث رسول اللہ کا بھی اتباع جی، حالانکہ یہاں سراہت تو نہیں ہے نا جی آئے کریمہ میں سراہ تو نہیں نا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ماں کا فائدہ دیتا ہے قرآن بھی داخل ہے حدیث بھی داخل ہے اور نبی کی بات ماننا بھی قرآن کی بات ماننا ہے یہی جی، بات کہتے ہیں نا ان کے جواب میں ہم بھی ان بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل بات یہ ہے کیوں نبی کی بات ماننا قرآن کی بات کیوں ماننا ہے اس لیے کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا انل ہوا نبی جو بات بھی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے جی آدھا منٹ ہے تو مجھے دینا میرا آدھا منٹ کیوں لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دیکھو جی اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا وہ وہی بات کرتا ہے جو اللہ اسے کہتے ہیں اس لیے یہ علیکم کے اندر داخل ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ وہاں تعبیر کرتے ہیں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مشتحدین نظام اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل نکال کے وہ بھی قرآن حدیث کی بات پیش کرتے ہیں بس اگر آپ اس عائد کے تحت یہ کہتے ہیں تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مشتحدین اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ قرآن حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا استخراج اور استعمال کرتے ہیں وہ مسائل جو عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہیں ان تک وہاں وہاں تک ان کا ذہن پہنچتا ہے اللہ نے ان کو مل کر راستہ نصیب فرمایا ہے اس لیے ان کا اتباع کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے میں انشاءاللہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تقلید واجب مانتا ہے تو کس دلیل پر مانتے ہیں اور آپ مثبت ہے مثبت بات سنو آپ مثبت ہے اس لیے آپ پر دلائل تقلید کی اس بات کو پیش کرو اے بات ختم نہیں ہوتے فجر تک ختم نہیں ہوتے ایسے باتیں جو آپ کرتے ہیں تو تقلید کی اس بات جو آپ مدعی ہے کہ مائیں بہنبے کی تقلید ہم ساری کی ساری پر واجب ہے اور جو اس تقلید سے نکلتا ہے تو خارجی ہے وہ شری ہے اور باز ہے اور اے ہے وہ اے ہے وہ منکری حدیث ہے وہ فلان ہے فلان ہے اس پر دلائل لاؤ موضوع سے نکلنا تو اے اچھا کم اے وقت کو ضائع کرنا ہے اور پھر آپ نے کہا کہ تقلید کی بنا بنیاد کب پڑی اور کس نے بنیاد رکھی ہے میں آپ سے اے بات پوچھتا ہوں اگر تقلید کے لفظ قرآن حدیث میں نہیں ہے تو پھر قبروں اور بابوں بابوں اور دوسرے اور بابوں اور دوسرے اور میں اور آپ کے نام بھی نہیں ہے قرآن و حدیث میں تو مولوی صاحب ہمیشہ سراحت کے لفظ استعمال کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو جائے اور اس جگہ میں آ جائے اور مفتی صاحب کو کہا کہہ کر کہہ دے کہ آپ نماز کرو اور ایسے کرو ایسے نہ کرو تو قرآن حدیث میں الحمد قواعد موجود ہے ضوابط موجود ہے میں نے پہلے بتا کہ قواعد اور ضوابط جو قرآن کریم کے اندر ہے اس کے اندر سب لوگ آتا ہے جو وہ کام کرتا ہے تو اے وہ لوگ اس آیت کریمہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اے بات اپنے ذہن میں رکھو کہ قرآن اور حدیث قواعد کو لیے ہے اس کے اندر قواعد ہے آیات ایک چیز کے لیے نازل ہوتا ہے لیکن ساری امت کے لیے ہوتا ہے آیات کریمہ یا قرآن کریم کی آیات شان نزول پر منحصر نہ ہے اس کے اندر انحصار نہ ہے کہ آیت یہودی کے لیے ہے یا مشرق کے لیے ہے یا صحابی کے لیے ہے بلکہ قرآن کی آیات ہم کے لیے بھی ہے صحابہ کے لیے بھی ہے اور یہودوں کے لیے بھی نازل ہے نسوارا کے لیے بھی نازل ہے ساری امت کے لیے نازل ہے قرآن عالمی کتاب ہے اللہ رب عزت نے اس کو حدل العالمین کہا ہے کہ ہدایت ہے ساری لوگوں کے لیے تو اس لیے تخصیص کی بات کرنا صحیح نہیں ہے تو میں آپ کی دلائل بلکہ آپ کی باتوں کو جواب دیتا ہوں آپ نے دلائل نہیں پیش کیا ہے لیکن باتوں کو جواب دیتا ہوں پھر دلائل بیان کرتا ہوں انشاءاللہ شاء آپ نے کہا کہ آپ نے ابن کثیر کو پیش کیا ہے آپ نے مطالبہ کیا کہ ایک مفسر کے قول بتاؤ کہ انہوں نے تاوت کی اے معنی کیا ہے تو میں نے مفسر کی قول کو بتایا ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ تاوت کے معنی ہے ماسول کتاب و سننا اور تعاوت لغت عربی ہے قرآن و عربی میں نازل ہے عربی کی جو معنی آتا ہے تو وہ مفسرین لکھتا ہے تو ہم کے لیے حجت ہے وہ معنی ہم کے لیے حجت ہے اس لیے کہ عربی کی لغت کے معنی ہے جو اردو کہ ایک لفظ ہے اس کے دوسرے معنی نہیں ہوتا ہے پشتوں میں ایک لفظ ہے اس کے دوسرے معنی نہیں ہوتے وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس لیے آپ نے کہا کہ ابن کثیر رحمت مقلد ہے ہم علماء کی بات کو مانتا ہے دلیل کے ساتھ جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو ہمارے دعوت سمجھو ہمارا دعوی یہ نہیں کہ علماء چھوڑو علماء اچھی چیز نہیں ہے علماء خراب ہے یا وہ تواغیت ہے ہم نے کہا کب کہا ہے کہ علماء توغغد ہے میں نے یہ کہا کہ علماء کی بات ماننا قرآن اور سنت کو چھوڑنا اے عالم کو تاغوت بنانا ہے جو بن اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو تاغوت بنایا ہے اس کی عبادت کیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کے اعتبار سے بہت اچھا نبی ہے لیکن لوگوں نے اس کو تاغوت بنایا ہے جیسے صورت معاہدہ میں آیا ہے عالم الحمل و دیتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے عبادت کیا ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت کیا ہے تو اس سے واضح ہے کہ علماء اپنی جگہ میں اونچ مرتبہ رکھتا ہے لیکن آپ نے تواغیت بنایا ہے آپ کے لیے تواغیت بن گیا ہے اس لیے کہ آپ قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے آپ کو قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے اور ایک عالم کو بات کو مانا ہے مجھے ہمیشہ مجتہدین اور علماء علم کے لفظ استعمال کرتا ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ سارے میں مانتا ہے امام شافی کہ ایک بات آپ نے کبھی مانا ہے یا امام مالک کی ایک بات اب کبھی مانا ہے یا امام احمد بن حنبل یا امام بخاری کے بعد آپ ہمیشہ ساری امت کو چھوڑ کر ایک امام بحنیفہ کی بات کو مانتا ہے اور دوسرے امام کو جوابی دیتا ہے کہ امام شفیع نے غلط کہا ہے مالک نے غلط کہا ہے وہ آپ کی نزدیک ایک چھوٹی بچی کی مقدار میں نہیں ہے ہم کو یہ پتہ ہے آپ کی شروع سے معلوم ہوتا ہے اور آپ کی کتابوں سے اور سے معلوم ہوتا ہے تو اس لیے کہ آپ نے ائمہ کے لفظ استعمال کرتا ہے لیکن ائمہ کو نہیں مانتا ہے آپ ہم ساری اما کو مانتا ہے آپ ساری امت کے اندر ایک امام کو مانتا ہے تو آپ نے کہا کہ اس جگہ میں لفظ شیطان آیا اور قرآن کریم کے اندر تبصیر ہے اس آیات کا یہ معنی نہیں ہے کہ شیطان صرف گمراہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں W W W dot M U N A Z A R A مناظرہ ڈاٹ او آر جی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے W W W dot I R C B K dot com اور W W W dot A H L U L H A D double E T H آل الحدیث ڈاٹ نیٹ مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں Islamic research centre Rawalpindi Pakistan phone number zero five one four eight three zero three eight six mobile number zero three zero one five six one five double eight one zero three four five five zero nine nine three seven four nine بسم اللہ الرحمن